www.attableek.com The Reviver of Iman اللہ کی بات کی عظمت نہیں آ رہی تو اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتا اور کسی کو ہمیں کہنے کا حق نہیں لیکن اپنے آپ کو تو کہنے کا ہر ایک کو حق ہے کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو اللہ کے دین کے بعد کے لیے آگے نہیں بڑھتا مجلس میں نہیں بیٹھتا اپنے آپ کو ہر آدمی کہے آگے بڑھ جاؤ جو اپنے آگے جگہ خالی ہے اس کو پوچھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال عليه الصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ہر سال ہمارا یہ اجتماع ہوتا ہے ہمارا یہ اجتماع کوئی رسمی پروگرام نہیں ہے دنیا میں بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں جن کے وقت طے ہوتے ہیں جن کی تاریخیں طے ہوتی ہے اس پر وہ پروگرام پورے ہو جاتے ہیں ہمارا یہ اجتماع کوئی رسمی پروگرام نہیں ہے کوئی رواجی چیز نہیں ہے بلکہ ہم سب کا جمع ہونا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہو رہا ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے بغیر چارے کار نہیں جس کے سمجھے بغیر جس پر زندگیوں کے پر زندگیوں کو لائے بغیر چارے کار نہیں جس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ پاک اگلے زمانے میں نبیوں کو بھیجتے تھے اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے تو ختم نبوت کی محنت کے راستے سے انسانوں کو اس ضرورت کی چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ختم نبوت والی محنت چلائی ہے اس محنت میں انہی باتوں کو کہنا اور سننا ہوتا ہے جو انسانوں سے متعلق ہے جس کے بغیر چارے کار نہیں وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے کہ ہر آدمی کو اللہ پاک نے کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا ہے ہر انسان اس احساس کے ساتھ جینے والا بنے کہ مجھے اللہ نے جن ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے میں اس کو کیسے پورا کرتے ہوئے جینے والا بنوں کیوں کہ اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو اپنے سے متعلق ذمہ داریوں کو پورے کریں گے انہیں کے اللہ انہیں کے لیے اللہ پاک اس دنیا میں خوشحالی والی زندگی طے کریں گے خوشگوار زندگی اللہ پاک انہیں کے لیے طے کریں گے من عمل صالحا من او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کسی آدمی نے اپنے سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اسے نہیں سنی نہیں سمجھی اور اس سے غفلت کر کے اعراض کر کے زندگی گزاری تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کے زندگیوں کو ہم الجھنوں سے بھر دیں گے اس کے زندگی میں کو اجیرن کر دیں گے من آرازان ذکری فہم لہو معیشت کا کہ جو بات کو نہیں سمجھے گا اور اعراض کر کے غفلت کر کے زندگی گزارے گا اس کی زندگی کو ہم اجیرن کر دیں گے یہ دنیا اللہ کی ہے اس دنیا کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے جب یہ دنیا اللہ کی ہے تو اس دنیا میں ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی تو ان ساری چیزوں کا نفع نقصان بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں اس اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے اگر کوئی نفع اٹھانا چاہے اپنی ذات سے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا اور اگر اس اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے نقصان سے کوئی بچنا چاہے اور اگر اللہ اس کو نہ بچائے تو وہ نہیں بچ سکتا اور اگر اللہ کے اس بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی نفے کو بھرنا چاہیں اور اللہ نہ چاہیں تو اس کو نفع نفع اس چیز میں نفع نہیں بھر سکتا اور اگر اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق میں کوئی نقصان کو رفع کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان کو رفع نہیں کر سکتا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ایک بات سمجھا دو یا کیا سمجھاؤ ایک بات کہو یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو اس میں اللہ ہی کی چلتی ہے یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو اس میں ایک وحدہ لا شریک الح ایک اللہ ہی کی چلتی ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کسی کی نہیں چلتی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہو اللہ لہ الخل امر کہ لوگوں سے یہ بات کہو کہ کائنات ہم نے رچائی ہے ہم نے بسائی ہے تو اس کائنات میں ہماری اکیلوں کی ہی چلتی ہے ہمارے علاوہ کسی کی نہیں چلتی لوگوں کو یہ بات سمجھا دو اللہ اس لیے ہم دنیا میں دیکھیں کہ ہماری بہت ساری چیزیں وہ ہے کہ جس میں ہم کچھ چاہتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے ہم چاہتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں میں ہماری مرضی کے خلاف کی چیزیں ہو رہی ہیں تو کسی انسان سے پوچھو کہ یہ تیری مرضی کے خلاف جو چیز ہو رہی ہے کیا تو چاہتا ہے اس کو کہ تیری مرضی کے خلاف ہو کیا تیری چاہت کے خلاف ہو یا کیا اس کے تو نے اسباب اختیار کیے تھے کہ تیری چاہت کے خلاف یہ چیز ہو جائے یا تو نے اللہ سے کیا اس کی دعا کی تھی تو ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ دنیا میں جو اس کی مرضی کے خلاف چیزیں ہو رہی ہے اس کی دعا مانگنے والا یا اس کے اسباب کو اختیار کرنے والا یا اس کی تمنا کرنے والا تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے جب اس نے اس کی نہ دعا مانگی ہے نہ اس کی تدبیر اختیار کی ہے نہ اور کوئی اس نے اس کی شکل اختیار کی پھر یہ کیسے ہو گیا یہی سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو اس کو نہ ہونے دیتا لیکن اس کے بس میں نہیں ہے اس لیے ہو رہا ہے دنیا میں جتنے لوگ قرضدار ہو گئے ہیں تو یہ سارے قرضدار ہونے والے لوگوں سے پوچھو کہ کیا آپ نے کبھی اللہ سے قرضدار ہونے کی دعا کی تھی کیا کسی نے اللہ سے قرضدار ہونے کی دعا کی ہے یا قرضدار ہونے کے اسباب کسی نے اختیار کیے کہ کیا ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم مالدار بن جائیں اور ساری دنیا جو اسباب اختیار کرتی ہے وہ مالدار بننے کے اسباب اختیار کرتی ہے اور ان مالدار بننے کے اسباب میں ہی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا کہ اسی میں قرضداری ہو گئی یہ جتنے لوگ مقروض ہیں ان سے پوچھو اگر تاجر مقروض ہے تو اس سے پوچھو کہ کیا تیری تیرا قرضہ تجارت بند کر کے ہوا اگر کاشتکار ہے تو کاشتکار سے پوچھو کہ کیا تیرا قرضہ کاشتکاری بند کر کے ہوا دکان والا ہے تو اس کو پوچھو کہ کیا تیری دکان بند کر کے تجھے قرضہ ہو گیا جی ایسا نہیں ہوا کاشتکار کھیتی کرتے کرتے قرضدار ہو گیا فیکٹری والا فیکٹری چلاتے چلاتے قرضدار ہو گیا دکان والا دکان چلاتے چلاتے قرضدار ہو گیا ان سے پوچھو کہ آپ نے دکان مالدار بننے کے لیے کھولی تھی یا قرضدار بننے کے لیے جی، قرضدار بن قرضدار بن گیا کسی نے قرضدار بننے کے لیے نہیں کھولی تھی سب نے مالدار بننے کے لیے کھولی تھی لیکن جس سبب سے نفع اٹھانے کے لیے سبب اختیار کیا گیا تھا اسی میں اس کے مسائل بڑھ گئے اور سر میں درد ہونے والی چیزیں پیدا ہو گئی کہ رات کا غم اور دن کی ذلت شروع ہو گئی کہ رات کا غم ہو گیا کہ کیا کریں گے صبح قرضہ دینا ہے اور صبح میں ذلت کے اسباب ہو گئے کہ قرضدار مانگنے آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے ذلت ہو رہی ہے حالانکہ کھیتی والے نے کھیتی مالدار بننے کے لیے کی تھی اور دکان والے نے دکان مالدار بننے کے لیے کھولی تھی اور فیکٹری والا نے فیکٹریاں مالدار بننے کے لیے کھولی تھی اگر اس میں ہماری چلتی تو ہم اس میں مالدار ہو جاتے ہیں لیکن ہماری نہیں چلی کب اس کی چلی جس کے قبضے میں ہماری دکانیں ہیں جس کے قبضے میں ہمارے کھیت ہیں اور جس کے قبضے میں ہمارے کارخانے ہیں کب ان کی چلی اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو گھرانہ مقروض ہو گیا وہ گھرانے کا ہر فرض یہ چاہتا ہے کہ ہمارا قرضہ کم ہو جائے ہم قرضوں سے فارغ ہو جائیں اور ہمارے قرضے اتر جائیں اور گھر میں جتنے ممبر ہیں وہ سارے کے سارے ممبر اجتماعی طور پر اس کے فکر اور محنت کرتے ہیں کہ ہمارے قرضے کسی نہ کسی طرح اتر جائیں ارے بولو بھائی یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ یہ قرضہ اتارنے والوں کے قرضے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں بھائی ذرا زور سے بولو اصل کیا کہتی ہے کہ گھر کے دس آدمی لگ گئے ہیں قرضہ اتارنے کی محنت میں تو قرضہ اتر جانا چاہیے یا بڑھ جانا چاہیے ارے بولو بھائی کا قرضہ اتر جانا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے بڑھ رہا ہے عقل میں آ رہی ہے بات کبھی عقل میں تو یوں آ رہا ہے کہ دس آدمی لگ گئے ہیں تو قرضے سے فارغ ہو جانا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے کہ جتنا فارغ ہونے کی محنت کر رہے ہیں اتنا ہی قرضہ بڑھتا جا رہا ہے تو کیا ہوا ہمارے گھر پر ہماری نہیں چلتی جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کے چلتی ہے اللہ کہ جس نے پیدا کیا اسی کی بات چلتی ہے یہ کتنا ان کی اولاد نافرمان ہیں ان سے پوچھو کہ آپ کے گھر میں جب اولاد نہیں تھی تو آپ نے دعائیں کی تھی تو اللہ سے ایسے دعا کی تھی کہ اللہ تک کوئی نافرمان اولاد دے دے مولی صاحب سے دعا کروائی تھی تو ایسے دعا کروائی تھی کہ اللہ کوئی نافرمان اولاد دے دے اچھا بچہ پیدا ہوا تھا تو کیا ایسا نام رکھا تھا کہ مولی صاحب ایسا نام دے دو جس سے زوردار نافرمان بن جائے کیا ایسے اسکول اور ایسے مدرسے میں پڑھنے بھیجا تھا کہ جس میں زوردار نافرمانی سکھائی جاتی ہو کہا نہیں جی ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں جب ایام سے عورت نہیں تھی تو ایام سے ہو جائے اس کی دعا کی تھی اور اللہ سے نیک سالے اولاد ہونے کی دعا کی لوگوں سے نیک سال اولاد ہونے کی دعائیں کروائی اور جب بچہ پیدا ہوا تو ملک صاحب سے یوں کہا تھا ملک صاحب اتنا اچھا نام دے دو کہ جس کے اثرات بچے پر پڑے اور اس کے بعد اچھے سے اچھے مدرسے میں تعلیم کے لیے بھیجا اور اچھے سے اچھے اسکول میں تعلیم کے لیے بھیجا پھر کیا ہو گیا کہ جی نہیں کیا ہو گیا بیٹا نا فرمان ہو گیا سارے اسباب تو فرما برداری وجود میں آئے اس کے اختیار کیے اور نتیجہ اس کے مخالف نکلا اصل تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمارا بیٹا جنید بغدادی کا دادا بن جاتا کہ جنید بغدادی سے کم نہیں ہوتا یہ جنید بغدادی سے بغدادی سے دو بالش آگے ہوتا لیکن ہو کیا گیا کہ جی ایسا ہو گیا کہ شیطان کو بھی اسے شرم آ رہی ہے کہ شیطان کو بھی شرم آ رہی ہے کیا بات ہے کہ ہماری اولادوں پر ہماری نہیں چلتی اگر ہماری اولادوں پر ہماری چلتی تو ہماری اولادوں کی ہم نے اچھے سے اچھی تربیت کی اچھے سے اچھا پالا پوسا پروان چڑھایا تو ہم جیسا چاہتے ایسے نتیجے آتے لیکن وہ نہیں ہوا ہم نے جیسا چاہا ایسا نہیں ہوا کیا مطلب کہ ہماری اولادوں کی لگام بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ من خلق وهو اللطیف القبیر جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو کیسے چلانا ہے کہ اگر اللہ کی زمین پر کوئی مسئلے کھڑے کریں گے تو پھر ان کے لیے بھی مسئلے کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ کی دھرتی پر کوئی اللہ کا بندہ بنے گا اور ماننے والی چیزیں مانے گا سننے والی چیزوں کو سنے گا سمجھنے والی چیزوں کو سمجھے گا اور پابند بننے والی چیزوں کا پابند بنے گا تو پھر ان کے لیے اللہ نے جو فیصلے طے کیے وہ وجود میں آئیں گے کہ اللہ پاک ان کے لیے خوشگواری کے اسباب پیدا کریں گے کہ جو شکلیں ہوں گی اسی میں خوشگواری آ جائے گی جیسے اسی کھیتیوں میں جس میں ہمارے باپ دادا کھیتی کرتے تھے کہ کھیت وہی کے وہی تھے اور اس زمانے میں کھیتی کے وہ اسباب نہیں تھے جو اس زمانے میں اسباب ہیں نہ ٹریکٹر تھے نہ وہ اتنا اتنا شاندار یوریا کھاتر تھا اور نہ جوتنے کے اتنے اسباب تھے جو آج کے زمانے میں اسباب ہیں نہ جراثیم سے کھیتی کو بچانے کی وہ دوائیاں تھیں جو آج کے زمانے میں دوائیاں ہیں اور گھر کا ایک بوڑھا کھیت میں جا کر کام کرتا تھا اور اتنا غلہ اللہ اس میں اگاتے تھے اتنی فصل اگاتے تھے کہ ہمارے گھر کے سال بھر کا خرچہ اس سے نکلتا تھا اس کے باوجود بھی خرچہ نکالنے کے بعد بھی بہت سارا غلہ بچتا تھا جو غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا اور اس سے زیادہ ابا نے زمینیں خریدی ہمارے گھر خریدے اور ہمارے گھر بنا کر چھوڑ کر گئے ہیں اب کیا ہو گیا کہ اسی زمین میں آج کے زمانے کی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے ہم کھیتی کر رہے ہیں کہ پہلے اپنا بیل گاڑی سے اور ہل سے جوتتے تھے آج ہم ٹریکٹر سے جوتتے ہیں پہلے شاید ایک کنوار تھا اب کئی ٹیوب ویل ہم نے بنا دیے پہلے گوبر کا گوبر کا اس میں ہم گوبر ڈالتے تھے اب یوریا کھاتر ڈالتے ہیں پہلے گوبر کا کھاتر تھا اب یوریا ڈالتے ہیں اور اب ہماری کھیتیوں کو جراثیم نہ لگے اس کے قسم ہر ہاں قسم کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں پہلے دادا ابا اکیلے کام کرتے تھے اور اب گھر کے جتنے ممبر ہیں سارے کے سارے مل کر کام کرتے ہیں پھر کیا ہوا کہ جی پھر یہ ہوا کہ اس کھیت سے نئی زمینیں تو ہم کیا خریدیں جیسے دادا ابا نے خریدی تھی اب تو حال یہ ہو گیا کہ اسی کھیت میں ہمارے سال کا پورا خرچہ بھی نہیں نکل پا رہا غریبوں کو غریبوں کو تو ہم کیا دیں اور اس کے بچے ہوئے مال میں سے ہم نئی زمینیں کیا خریدیں محلے میں نئے مکانات ہم کیا بنائے ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ اب ہم اس میں اتنے مقروض ہو گئے اتنے مقروض ہو گئے کہ دادا اپا نے جو زمینیں خریدی اس میں ہم نے اضافہ نہیں کیا بلکہ ان کی خریدی ہوئی زمینوں کو ہم بیچنا شروع کر دیے جس کی دس ایکڑ زمین تھی اس کی بابوں کی آٹھ ایکڑ ہو گئی بابوں کی سات ایکڑ ہو گئی بھائی پچاس بیگھہ زمین تھی تیس بیگوں پر آ گئے بیس بیگوں پر آ گئے دس بیگوں پر آ گئے کہ ہمارے گھر کی زمینیں کم ہونے لگی دادا ابا نے چار بھائیوں کے چار مکان بنائے تھے میرے تین بیٹوں کے تین مکان نہیں بتا سکا ارے بھائی کیا بات ہو گئی تم تو دس آدمی کھیت میں کام کر رہے تھے ارے بھائی کیا بات ہو گئی تم تو نئی ٹیکنالوجی سے کام کر رہے تھے ابا کے پاس تو یہ کوئی چیز بھی نہیں تھی کہ کوئی بات نہیں میرا کھیت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اگر میرے کھیت کا میرا کھیت اور میرے کھیت کا غلہ اور میرے کھیت کی فصل اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو آج کی شاندار ٹیکنالوجی میں نے استعمال کی ہے ابا سے اور دادا سے کہیں گنا زیادہ میں فصل وصول کرتا لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں کو کہہ دو کہ کائنات ہماری ہے اور کائنات میں ہماری اکیلوں کی چلتی ہے اللہ لوگوں سے کہہ دو کہ کائنات ہم نے بنائی ہے اور اس کائنات میں ہماری اپنی اکیلوں کی ہی چلتی ہے اللہ ہی کی چلتی ہے اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں چلتی اگر چلتی تو انسان اپنے مرضی کے خلاف کسی چیز کو ہونے ہی نہیں دیتا یہ فیکٹریوں والے دکانوں والے جو مخروض ہوئے پڑے ہیں وہ کبھی مخروض ہوتے ہی نہیں انہوں نے تو مالدار بننے کے لیے دکانیں کھولی ہے اور جس دن مال بیچا تھا اس دن مڑا کر بھاگا کر بھی ایسا تھا کہ سو روپے پر پچیس ٹکا نفع چڑھا کر سوا سو روپے میں ہم نے آئٹمیں بیچی ہے کہ پہلے اتنا شاید نفع نہیں لیا جاتا تھا کہ سوا سو روپے ہم نے سو روپے کی آئٹم پر پچیس ٹکا بیس ٹکا نفع بڑھا کر بیچا ہے مال تو نفے کے ساتھ دکھا ہے اور سال کا سرورا کھوٹ میں آ رہا ہے یہ پتا نہیں گڑا کر بھاگا کر کیسے مانگا چکا ہو گیا وہ نہیں پتا چلا باقی ہم نے تو نفے کے ساتھ مال بیچا تھا اور گڑا کر مائنس میں جا رہا ہے وہ نہیں پتا کہ کیسے ہو گیا باقی ہو گیا ضرور ہو گیا کہ ہماری ہماری عقل کے خلاف ہماری سوچ کے خلاف ہماری تدبیروں کے خلاف نتیجے آ رہے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں سے کہہ دو سمجھنے کی باتیں نہیں سمجھی غفلت کی اعراض کیا سننے کی باتیں نہیں سنی سلیقے سے نہیں پیش آئے کیا کریں گے کہا جی کچھ نہیں تم ہمارے سامنے جیت نہیں سکو گے تم ہار جاؤ گے تمہاری زندگیوں میں ہم تمہاری زندگیوں کو اجیرن کر دیں گے اجیرن تمہاری زندگیوں کو ہم اجیرن کر دیں گے یا اب بھی انتری اے میرے بندے تو کچھ چیزیں چاہتا ہے میں بھی کچھ چاہتا ہوں ان سلم فیما نوریت آپ ہی تو کافی مات اگر تو میری چاہت کے تابع ہو گیا تو میں وہ تیری تمنا پوری کروں گا جو تو چاہتا ہے ان لم تو سلم نی فیمان اوری اطاب تو کافی مات اور اگر تو نے اپنے آپ کو اس میں میرے تابع نہیں کیا جو میں چاہتا ہوں تو یاد رکھ تو جو چاہتا ہے اس میں تجھے تھکا کر رکھ دوں گا اولا یقون و علامہ انوری اور نتیجے میں تو ہار جائے گا میں جیت جاؤں گا اسی کو اللہ پاک نے نبیوں کے راستے سے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ انسانوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ اگر تم خوشحال زندگی چاہتے ہو تو سمجھنے کی چیزیں سمجھ لو ہم تو اتنے سمجھ نہ سمجھو گئے ہمیں ہاں، مجلس میں جڑ کر بیٹھنے کو کہتے ہیں ہم تو مجلس میں آ کر بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہیں ہم تو اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں اور نتیجہ ایسا چاہتے ہیں کہ میں دعا کروں اور آسمان کے ساتھوں دروازے کھل جائیں ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ بات نہ ماننے کا میری زندگی میں کتنا بڑا اثر پڑا ہے ہر بات اثر رکھتی ہے جو آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں انہوں نے ہماری بات کی قدر نہیں کی ایسا نہیں انہوں نے اللہ کی بات کی ناقدری کی ہے جو اٹھ کر آئے ہیں انہوں نے اللہ کی بات کی قدر کی ہے جو نہیں اٹھے ہیں انہوں نے اللہ کی بات کی ناقدری کی ہے ہم نے اپنے لیے تھوڑی بلایا تھا ہم نے ہم کون ہوتے ہیں ہماری کیا بات ہوتی ہے بھائی بات کس کی ہے کہ بات اللہ کی ہے اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ لوگ یہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے وہ مت دیکھو یہ دیکھو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی نماز مسجد میں کھڑی ہو گئی نماز کون پڑھا رہا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا ہمیں نفس میں کیسے کھڑے ہونے کا حکم ہے وہ دیکھا جائے گا اگر کوئی کھڑا ہو گیا تو کیا ملے گا کہ کھڑا ہونے کے فضائل ملیں گے اور جو کھڑا نہیں ہوا تو کہ اس فضائل سے محروم ہو جائے گا ہمارا ایک ایک عمل اثر رکھتا ہے ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں ہماری ایک ایک حرکت اثر رکھتی ہے ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ چیز بہت معمولی ہے حالانکہ ہماری ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے ایک ایک چیز نوٹ ہمارے اچھے اچھے برے کی ہر حرکت نوٹ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز کر دیں اور اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کو کہو کہ تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ ہوتی ہے کہ رامن تفالون جو تم کرتے ہو ہمارے فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں اور تم بولتے ہو نا تمہارے بول بھی ہمارے وہاں نوند ہوتے ہیں ما من قول الا لديه رقیب اللہ کہ تم اپنی زبانوں سے جو بول نکالتے ہو ہمارے فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں جب زبانوں کے بول نوٹ کیے جاتے ہیں تو ہماری حرکتیں نہیں نوٹ ہوتی ہوگی حضرت شیخ نے واقعہ لکھا حرکتیں تو بہت دور کی بات ہے حرکت تو ایمان والے کی تو دل میں دل میں اٹھنے والی باتیں بھی نوٹ ہوتی ہے اس کے دل دماغ میں گھومنے والی باتیں بھی نوٹ ہوتی ہے اور دل دماغ میں آنے والی باتیں نوٹ ہو کر وہ نتیجے لاتی ہے زبردست نتیجے عمل کے تو اثرات ہوتے ہی ہیں عمل کے علاوہ دماغوں میں آنے والی باتوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں حضرت نے واقعہ لکھا عمل کا واقعہ لکھا کیا واقعہ لکھا کہ ایک آدمی اپنے گھر پر گیا اور گھر پر گیا گھر پر جا کر دیکھا حجن رو رہی ہے حجن سے پوچھا حجن کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو کہ جی، بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں تھی تو ہم نے ہمارے وہاں کے قریبی رشتے دار کا ایک لڑکا متبنہ بنایا تھا متبنہ لے پالک گود لیا تھا گود دستک لیا تھا وہ چھوٹا سا بچہ ہمارے گھر میں پلا بڑا ہوا اور پروان چڑھ گیا اللہ کی شان یہ ہوئی کہ آج اس بچے نے غلط نیت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو مجھے رونا اس پر آتا ہے کہ جس بچے کو ہم نے پالا پوسا پروان چڑھایا بڑا کیا وہ بچہ غلط نیت سے میرا ہاتھ پکڑ لے کہ میں اس کے ماں کا درجہ رکھتی ہوں اور غلط نیت سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا غلط نیت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اس پر میں رو رہی ہوں اتنی بات سنتے ہی حاجی صاحب رونے لگے حجن کہنے لگی حاجی صاحب آپ کیوں رو رہے ہو کہ جی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ قصور لڑکے کا نہیں ہے قصور میرا ہے جی آپ کا کیا قصور ہے کیا میرا قصور یہ ہے کہ آج دکان پر ایک عورت چوڑیاں خریدنے کے لیے آئی تھی میں نے اس کو چوڑی پہنانے کے بہانے سے غلط نیت سے ہاتھ پکڑا تھا ابھی تو اس نے وہاں ہاتھ پکڑا اللہ پاک نے اس کے گھر سے ہاتھ پکڑنے والا کھڑا کر دیا اس میں دیر نہیں ہوتی کما تدین و تو دانو او بھلے مانس تو جیسا کرے گا ایسا تجھے بھگتنا ہے ذرا برابر نیچی کرے گا وہ بھی دیکھ لینی ہے ذرا برابر حرکت غلط کی اس کو بھی دیکھ لینا ہے میں نام فالیہ ان سے ہر آدمی کا اچھا کیا اس کے کھاتے میں جمع ہوگا وہ اصا فالیہ جو جو غلط بات کرے گا اس کو اس کو بھگتنی پڑے گی کتابوں میں آتا ہے ایفو نہ وہ تم پاک دامن رہو تمہاری آج عورتوں کو بھی پاک دامن رکھیں گے ابھی تو اس نے دکان پر غلط حرکت کی ہے آج تک اس بچے کے دل میں اللہ نے کوئی بری بات نہیں ڈالی تھی آج اس نے وہاں غلط حرکت کی آج کے آج آن کی آن میں اللہ نے اس کے گھر میں پلنے والے اس کے لے پالک بیٹے اس کے دستک اور متبنہ بیٹی کے دل میں بات ڈال دی کہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لے ایسے ہی نہیں ہوتا یہ دنیا میں جتنا کچھ ہو رہا ہے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے لوگ ایسا کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں کو کہو کہ تمہارا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا وما ربو کا بھی کہ تمہارا رب کسی پر ظالم نہیں ہے کسی پر تمہارا اللہ ظلم نہیں کرتا پھر یہ کیا بات ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا کہ ماں کا سبق سے یہ جو تم کر کے بیٹھے ہو نا اس کی حرکتوں ان حرکتوں کے پاداش میں ہے وہ بھلے آدمی یہ جو نے حرکت کی ہے یہ اس کی حرکت کے نتیجے میں ہے بیما کا سب الناس لوگوں نے جو کر رکھا ہے اس کی پاداش میں ان کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ لوگ تو کر کے بھول گئے کچھ کرنے کی چیزیں کر کے بھول کچھ کرنے کی چیزیں انہوں نے چھوڑ دی اور کچھ نہ کرنے کی چیزیں انہوں نے کر لی ہے کرنے کی چیز مجلس میں آ کر بیٹھنا تھا اپنا دل نے نہیں مانا تو ہم مجلس میں آنے کو تیار نہیں ہیں یہ کرنے کی چیز ابھی تھی ابھی نہیں کہ وہ موقع چلا گیا کہ کرنے کی چیزیں ہم نے بازیں چھوڑ دی بازیں نہ کرنے کی چیزیں ہم کر بیٹھے ہیں کہ یہ ایک موقع نہیں ہوتا کہ زندگی میں صبح سے شام تک دیکھیں گے کہ جب ہم ان چیزوں کے عادی نہیں ہوئے تو صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی کرنے کی چیزیں ہم سے چھوڑ جاتی ہے اور کتنی نہ کرنے کی چیزیں صبح سے شام تک ہم سے ہو جاتی ہے ہم تو اس کو بھول جاتے ہیں اللہ نہیں بھولتا اللہ کا فرشتہ نہیں بھولتا ہم یہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو گیا اور بھلے آدمی تیرا دماغ کتنا ہے تو تو سب بھول جائے گا یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما رب کا بے بلام لاد کہ تمہارا اللہ کسی پر ظالم نہیں کہ اس میں دیر بھی نہیں ہوگی آن کی آن میں بعض چیزوں کے فیصلے ہو جائیں گے حضرت واقعہ لکھا عمل تو بہت دور کی بات ہے دل دماغ میں پڑھنے والی چیزیں اور دل دماغ میں گھومنے والی چیزیں وہ اثر رکھتی ہے کہ کیسے اثر رکھتی ہے حضرت نے واقعہ لکھا کہ بادشاہ سلامت شکار کو نکل گئے راستہ بھٹک گئے راستہ راستہ بھٹکے بھوک اور پیاس کا تقاضا ہوا بھوک اور پیاس کے تقاضے کی وجہ سے کسی کھانے کی جگہ تلاش کرنے لگے تو دیکھا بغیچہ ہے بغیچہ ارے بھائی کائے کا بغیچہ کہ اچھا جی انار کا بغیچہ ہے انار کے بغیچے میں داخل ہوئے اور مالی سے کہنے لگے کہ بھلے آدمی مجھے بڑی بھوک لگی ہے بڑی پیاس لگی ہے تھوڑا مجھے انار کا شربت پلا دے کا بہت اچھی بات ہے مالی اٹھا اور انار توڑ کر لایا اور اس کو یوں نچوڑا ایک ہی انار میں پورا پورا جوس بھر تیار ہو گیا آدمی کو بلایا جو سامنے مانگنے آیا تھا اس غلام کو نہیں پتا ہے کہ میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ بادشاہ سلامت کھڑے ہیں میرے سامنے جو کھڑے ہیں وہ بادشاہ سلامت ہے اس کو نہیں پتا ہے بادشاہ سلامت نے جوس پی لیا اور جوس پینے کے ساتھ بادشاہ سلامت کی نیت خراب ہو گئی کیا خراب ہو گئی کہ بادشاہ سلامت کے دل میں بات یہ آئی کہ میری مملکت میں میرے راج پاٹ میں میری حکومت میں اتنے رسدار اتنا رسدار بغیچہ ہے کہ ان سے تو ٹیکس لینا چاہیے ان سے ٹیکس لینا چاہیے اتنی بات اس کے دل میں آئی اس نے نہ اپنی کابینہ نے اس کو رکھی ہے اپنے ایوان میں اس نے نہیں رکھی اپنی کابینہ نے اس نے نہیں رکھی ہے اس کے دل دل میں یہ بات آئی ہے اس کو کسی نے اس نے کسی کو یہ بات کہی بھی نہیں ہے بس لیکن اس کا اثر کہاں پڑا اس کا اثر باغیچے پر پڑا اس نے غلام سے کہا بھیا اور ایک انار کے رس کا گلاس پلا دے غلام لینے کے لیے گیا تو لا کر اس نے نچوڑا تو انار سے انار کے رس سے گلاس نہیں بھرا بادشاہ سلامت پریشان ہو گئے وہ دوسرا گیا دوسرا انار کا رس توڑ کر لایا دوسرا انار توڑ کر لایا اور رس نکالا تو دو اناروں سے رس بھر گیا گلاس بھرا بادشاہ سلامت نے کہا بھائی کیا بات ہو گئی کہ پہلے تو ایک ہی انار سے پورا گلاس بھر گیا تھا اور اب تجھے دو دو توڑ کر لانے پڑے تو اچھے اچھی چیز دیکھنے والے اچھے نتیجے نکالتے ہیں فوراً جھٹ سے غلام کہنے لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت خراب ہو گئی ہے اسے نہیں پتا ہے کہ سامنے کھڑا ہوا آدمی بادشاہ سلامت ہے وہ برجستہ یہ کہہ رہا ہے یہ دین اور دینیت کے سیکھے ہوئے جو لوگ ہوں گے وہ اس کے نتیجے یوں نکالیں گے دنیا میں کوئی چیز ہوگی تو وہ سوچیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کے معاملے میں کیا فرمایا ہے ایسا کب ہوتا ہے یہ گناکار کون بھاگا کرے گا یہ گناکار اور بھاگا کر کون کرے گا کیا جس نے دین سیکھا ہوگا جس نے دینیا سیکھی ہوگی تو فوراً وہ آدمی کہنے لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت خراب ہو گئی ہے بادشاہ سلامت کو حیرت ہوئی بادشاہ سلامت نے اپنی نیت ٹھیک کر لی کہ اب اس بغیچے سے کوئی ٹیکس نہیں لینا اور غلام سے کہا کہ بھیا اور ایک گلاس شراب کا ایک ایک جوس کا پلا دے غلام گیا اور ایک گلاس لے کر آیا اور نچوڑا تو پورا گلاس بھر گیا بادشاہ سلامت نے کہا بھائی کیا بات ہے کہ اب کیسے بھر گیا تو برجستہ غلام کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ شاید ہمارے بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے کہ ہماری تو نیتوں کا اثر پورے پورے باغیچے پر پڑتا ہے تو ہماری کیا نظام حیات پر کوئی نہیں پڑتا ہوگا جس کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کوئی کسی کو کسوروار نہ ٹھہرائے تو کیا کریں کہیں تہم سکوم ہر آدمی اپنے آپ کو کسوروار سمجھے کہ میں مجرم ہوں میرے جرموں کا مجھے نہیں پتا ہے لا تزکو انفسکم انفو سکوم کوئی اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھے اللہ عالم و بے من اتقا اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون کون دودھ میں دھلا ہوا ہے اور کون کس میں دھلا ہوا ہے کوئی اپنے آپ کو دودھ میں دھلا ہوا نہ سمجھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے وہاں ہم اتنا کام کر رہے ہیں اور یہ کیوں ہو گیا بہت ساری کرنے کی چیزیں ہم سے چھوٹ جاتی ہے اور بہت ساری نہ کرنے کی چیزیں ہم کر بیٹھتے ہیں اس مبارک محنت کے راستے سے جو تشکیلیں ہوتی ہے وہ اس بات کا یقین بنانے کے لیے کہ یہ بات کا یقین ہو جائے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی اور مشیت سے ہو رہا ہے اور اللہ یہ اصول اللہ کے بنانے کے ہیں اور یہ اصول اللہ کے نظام کو خراب کرنے کے ہیں اس کا یقین مجھے زندگیوں میں آ جائے اور میں اس کا یقین کر کے کرنے کی چیزوں کا پابند بن کر جینے والا بن جاؤں اور چھوڑنے کی چیزوں کو چھوڑ کر چھوڑ کر چھوڑتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنو یہ اس کی محنت اور اس کی مشق ہے کہ چار چار مہینوں میں لے جا کر اس کا یقین بنوانا ہے ابھی تو اس کا یقین نہیں آیا اگر اس کا یقین آ جائے نا ہم ہم ہل جائیں کتابوں میں آتا ہے مومن کے لیے نافرمانی ایسی ہوتی ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ آ گیا ہو پہاڑ اور منافق کے لیے گنا ایسے ہوتا ہے منافق کے لیے گنا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑاتی مومن کے لیے گنا ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ آ گیا اور منافق کے لیے نہ کرنے کی چیز اتنی ہلکی ہو جاتی ہے کہ جیسے مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی اسے کوئی پڑی پڑی بھی نہیں ہوتی ہے اگر ہمارے اندر ان چیزوں کا استحصال ہو جائے تو جس دن کرنے کی چیز چھوٹ جائے گی نا نیند اڑ جائے گی نیند کہ پتہ نہیں اس کے کیا نتیجے ظاہر ہوں گے اور نہ کرنے کی چیز جس دن ہو جائے گی بھوک بھوک ختم ہو جائے گی نیند اڑ جائے گی کہ مجھ سے آج نہ کرنے کی چیز ہو گئی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آدمی آیا اور کہا حضرت عمر میرا یہ مسئلہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کوڑا مارا اور کہا کہ بھلے آدمی جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تب تو تو آتا نہیں اور جب میں اسے اپنے کام میں لگتا ہوں تب مجھے پریشان کرتا ہے وہ آدمی تو چلا گیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دماغ چکرانے لگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے بھائی کون یاد عمر رضی اللہ عنہ کہ جو اشرائے مبشرہ میں ہیں جن کی خوشخبری جنتی ہونے کے اللہ کے نبی نے سنائی ہے اور جو جو مہاجرین میں سے ہیں مہاجرین کے لیے اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں میں سے ہیں حضرت عمر کون ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے کہ سارے فضائل کے بعد بھی حضرت عمر کا دماغ چکرانے لگا اور یہ کہنے لگے کہ عمر یہ تو نے کیا کر دیا کہ ایک آدمی کو کوڑا مار دیا کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کوڑے کا کیا بدلا ہوگا دوپہر میں دھوپ کا وقت ہے کوڑا ہاتھ میں لیا اور ساتھی کو تلاش کر رہے ہیں کہ جس آدمی کو یہ میں نے کوڑا مارا تھا تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگے کہ بھلے آدمی میں نے تجھے یہ مارا ہے یا تو تم مجھ سے مار کر بدلا لے لے یا مجھے معاف کر دے بھائی کیوں کیا بات ہو گئی ان کو کیا ضرورت تھی اس کی یہ تو اشرائے مبشرہ میں سے ہیں یہ تو بڑے صحابہ میں سے ہیں یہ خلف راشدین میں سے ہیں امت میں نبی کے بعد سب دوسرا درجے کا آدمی ہے لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرنے کی چیزوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور نہ کرنے کی چیز کے ہو جانے سے کیا نقصان ہوتا ہے جس کو یہ یقین بنے گا وہ چاہے امیر المامنی تل ملا جائے گا تل ملا جائے گا اس کا یقین ابھی زندگیوں میں نہیں آیا کہ کرنے کی چیزوں کے کیا نفے ہوں گے اور کرنے کی چیزوں کے چھوٹنے کے کیا نقصان ہوں گے اگر یہ پتا چل جائے تو ہم ہماری کرنے کی چیز چھوٹ جائے ہم پاگل ہو جائیں اور ہم سے نہ کرنے کی چیز کوئی ہو جائے تو ہم بے چین ہو جائیں کہ مجھ سے یہ چیز ہوئی ہے حضور کے پاس عورت آئی اور حضور حضور کو کہنے لگے حضور مجھ سے کوئی نہ کرنے کا عمل ہو گیا ہے حضور علیہ علیہسل والسلام اس کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں اللہ کی بندی تجھ سے وہ عمل نہیں ہوا ہوگا تو پھر کیا تم نے ایسا خواب دیکھا ہوگا تج سے وہ نہ ہونے کا عمل نہیں ہوا ہوگا تو نے ایسے ہی خواب دیکھا ہوگا وہ عورت برجستہ کہنے لگی نہیں حضور ایسا ایسا ہو گیا ایسا ایسا ہو گیا اور مجھے حمل بھی ٹھہر گیا ہے مجھے پاک کر دو مجھے پاک کر دو اور جانتے ہو پاک کرنے کا کیا مسئلہ تھا شریعت میں ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اس سے اگر ایسی کوئی حرکت ہو جائے تو زمین میں گڑا کھودا جائے گا زمین میں گھڑا اور زمین میں گڑا کھود کر اتنا اس کو ڈھسا دیا جائے گا مٹی سے دبا دیا جائے گا اور اوپر کے دھڑ کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا جب تک وہ نہ مرے پتھر مارے جائیں گے اتنی سخت سزا ہے اتنی سخت سزا اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس پر کوڑے بجائے جائیں گے اب اس کے مقدر وہ زندہ رہے یا مر جائیں مقدار کے کوڑے اس پر بجائے جائیں گے اس کو کوڑے مارے جائیں گے یہ عورت یہ عورت شادی شدہ ہے اسے رجم اسے رجم کیا جانا تھا اسے پتھر مارے جانے تھے یہ عورت کے ذہن میں ہے حضور کے پاس آ کر کہہ رہی ہے حضور مجھ سے یہ یہ ہو گیا اور میرے حمل بھی ٹھہر گیا ہے حضور نے فرمایا پہلے شروع میں فرمایا کہ نہیں یہ تو خواب دیکھا ہوگا کہ نہیں حضور ایسے ایسے ہو گیا اور مجھے حمل بھی ٹھہر گیا حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ عورت بچاری کہیں چلی جائے اللہ کے نبی علیہ السلام السلام نے فوراً یہ بات فرمائی کہ اب تو حمل ڈھیر گیا اب بچے کی ولادت کے بعد تو آنا بچے کی ولادت نو مہینے کے بعد ہوتی ہے کتنا بڑا اللہ کا ڈر اس کی زندگی میں ہوگا کہ اگر اس باپ کے ساتھ میرا مرنا ہو گیا تو میں کتنی بری مروں گی اس احساس کے ساتھ نو مہینے بچے کے حمل کے گزارے جب بچے کی ولادت ہوئی تو بچے کو لے کر پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد آنا یہ بچے کی ولادت ہو گئی اب تو مجھے بات کر دو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بندی اب بچہ ہے تو مر جائے گی اور تجھے تو رجم ہو جائے گی بچے کا کیا ہوگا اب بچے کو جا تو دودھ پلا جب بچہ دودھ چھوڑ دے روٹی کھاتا ہو جائے تب آنا دو سال بچے کو دودھ پلانے کا ہوگا میں دو سال عورت نے دودھ پلایا دو سال دودھ پلایا وہ عورت چاہتی تو کیسے جنگل میں بھاگ جاتی شہر کو چھوڑ کر کہیں چلی جاتی دو سال کے بعد آئی حضور کے پاس بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے روٹی بچہ کھا رہا ہے حضور سے فرمایا کہ حضور دیکھو یہ میرا بچے نے دودھ بھی چھوڑ دیا اور میرا بچہ روٹی کھا رہا ہے اب مجھے اس گناہ سے پاک کر دو ارے بھائی کیا بات ہو گئی کہ اس عورت کو پتا ہے کہ اس گناہ کے ساتھ اگر میں دفن ہوئی اور اس کے اس کا کفارہ نہیں ہوا تو میرے اوپر کیا ہوگا کہ اس احساس نے اس عورت کو بے چین کر دیا ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کیا ہوتی ہے کہ اس کا یقین بنانا پڑتا ہے حکیم نے کہا کہ بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے مضبوط ہوں گے اور اگر یقین کمزور ہو گیا تو جسم سے نکلنے والے اعمال کمزور ہو جائیں گے اور ہماری نبی والی یہ جو محنت ہے یہ اس یقین کو بنانے کی محنت ہے اللہ مالیہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ تبلیغ کی محنت کے ماں باپ بارے میں فرمانے لگے اس کا نام لوگوں نے تبلیغ کی محنت رکھ دیا اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا ایمان کو حرکت میں لانے والی چیز کہ یہ محنت ایمان کو حرکت میں لاتی ہے اور اچھے کو اچھا دکھاتی ہے اور برے کو برا دکھانے لگتی ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے ادا سرت کا حسن تک وہ ادا سا سیاح دکھ سب ہم مومن کیوں بھلے آدمی تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تجھے تیری برائی بے چین کر دے تو سمجھ لے تو ایمان والا ہے نیکی خوش نہیں کرتی برائی بے چین نہیں کرتی تو یہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے ورنہ دانستہ غیر دانستہ کرنے کی چیزیں چھوٹتی رہے گی اور نہ کرنے کی چیزیں ہوتی رہے گی پھر کیا ہوگا کہ یہ زندگی مسائل سے بھر جائے گی یہ زندگیوں میں مسئلے آئے ہیں یہ کم ہیں اگر اسی طرح غفلت نہیں تو مسائل بھرتے چلے جائیں گے مسائل کہاں سے آئیں گے کا مسائل کو لانے کا اللہ نے راستہ نہیں بتایا اللہ کے مسئلے کہاں سے لائیں گے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کے بہت لشکر ہیں لشکر للہ جنود اللہ کے بہت لشکر ہیں بہت لشکر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے لشکروں کو میں ہی جانتا ہوں وما یا الب و جنو کئی لوگوں اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ کون سے لشکر کو مسلط کریں گے وہ تمہیں نہیں پتا ہے ہاں زمین اللہ کا لشکر ہے ذرا اللہ ہلا دے ہم کچھ نہیں کر سکتے آسمان اللہ کا لشکر ہے اللہ اگر پتھر برسائیں ہم کچھ نہیں کر سکتے انگارے برسائیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ موسلا دھار بارش برسا دے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہوا اللہ کا لشکر ہے اگر اللہ تیز ہوا چلا دے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہاں ٹھنڈی اللہ کا لشکر ہے اگر اللہ ٹھنڈی بھیجے ہم کچھ نہیں کر سکتے گرمی اللہ کا لشکر ہے اگر اللہ گرمی بھیجے ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ ساری شکلیں اللہ کے لشکر ہے کہ اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے جیسے ساری یہ چیزیں اللہ کے لشکر ہیں ایسے ہماری بیوی اللہ کا لشکر ہے اگر اس کے ذریعے سے اللہ بے چینی بھر دے تو بیوی کے بے چینی کو ہم دور نہیں کر سکیں گے ہمارے بچے اللہ کا لشکر ہے اگر اللہ بچوں میں تو ہماری نافرمانی بھر دے ہماری پوری طاقت لگا کر ہم بچوں میں فرما برداری نہیں بھر سکتے ہیں یہ اللہ کے لشکر ہیں ہمارا سگا بھائی اللہ کا لشکر ہے سگا بھائی آن کی آن میں اللہ دل کو پلٹ دے آن کی آن میں پھر سگا بھائی بھائی سے یہ کہے میرے جنازے میں مت آنا ارے بھائی کیا بات ہو گئی تو تو اس کا سگا بھائی ہے ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے ایک تھالی میں کھانا کھایا ہے پچاس سال تک بھائی بھائی تھا اب کیا ہو گیا بھائی ہو گیا بھائی کیا بات ہو گئی پچاس سال تک بھائی بھائی تھے اب پچاس سال پچاس سال میں ایک دم بھائی ہو گئے بھائی کا بھائی ہو گئے کیا بات ہو گئی کہ یوں کہہ رہا ہے میرے جنازے میں متانا کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے دو انگلوں کے بیچ میں ہے جس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہمارا کبھی صلاح ملابط کہ تمہارا اللہ بندوں پر ظالم نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے کہ انسانوں کے انسانوں کے ہاتھوں کی یہ کمائیاں ہیں بے ماں کا سب ہی اس لیے اس مبارک محنت کے راستے سے جو اجتماعات ہوتے ہیں محنت ہوتی ہے اس محنت کے راستے سے ہر ایک کی خیر خائی کی جا رہی ہے کئی لوگوں اگر اپنی بھلی زندگی چاہتے ہو تو سمجھنے کی چیزوں کے سمجھنے پر پڑھو سمجھنے کی چیزوں کے سمجھنے پر پڑھو اس کے پابند بنو اللہ کی طرف سے ایسے دہش کے دروازے کھلیں گے ایسے دہش کے دروازے کہ ہم ہم خوشحال اللہ ہمیں خوشحال کر دے گا اور اللہ پاک ایسے خوشحال کرے گا ہم لیتے لیتے تھک جائیں گے اس لیے کہ اللہ پاک بندوں کے حق میں رحم والے ہیں اگر اللہ پاک ہم بندوں کی نافرمانیوں پر جتنی ہم نافرمانی کرتے ہیں نا اگر اس پر پکڑنا پکڑ کرنا شروع کریں تو اس زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہ رہے ارے بھائی سچ بتاؤ اللہ کی زمین پر زیادہ اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے زیادہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے ارے بھائی ذرا زور سے بتاؤ جتنی نافرمانی ہو رہی ہے اگر اللہ پاک ان تمام نافرمانیوں پر پکڑ کرنے پر آ جائیں نا تو ہم سانس لینے کی جگہ ہمیں نہ ملے بات ہے کیا اصل بات یہ ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اللہ کے ننانوے نام ہے ننانوے نام اللہ کے ننانوے ناموں میں اٹھانو نام اللہ کے ایسے ہیں جس میں اللہ کی رحمت چھلکتی ہے اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت چھلکتی ہے صرف ایک نام اللہ نے ایسا بنایا جس میں اللہ اپنے غصے کو ظاہر کرتے ہیں المنتقم ہم تم سے بدلہ لیں گے اللہ کہہ رہے کہ ہم تم ایک نام میں سے غصہ جھلکتا ہے ورنہ اٹھانو ناموں میں اللہ اپنی رحمت کو چھلکاتے ہیں اللہ اپنی رحمت کو چھلکاتے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان بندوں سے کہو تم کہاں جا رہے ہو میرے پاس آ جاؤ اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے رو اللہ اے لوگوں اللہ کے پاس آ جاؤ اللہ کے پاس کہ اللہ پاک اللہ پاک ہمارے اپنے پرب کے پاس جانے کو پسند کرتے ہیں کتابوں میں آتا ہے اللہ کتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ اتنا پسند کرتا ہے اتنا پسند کرتا ہے کہ اگر اللہ کے پاس کوئی بندہ ایک بالشٹ جاتا ہے اللہ دو بالش آتے ہیں اور اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں اور کوئی ایک ایک ہاتھ آتا ہے اللہ دو بات آتا ہے دو ہاتھ آتے ہیں ان ہوں ہر ولطن لطن اور کوئی چل کر آئے تو اللہ پاک اس کو دوڑ کر تھام لیتے ہیں کہ اللہ پاک بندوں کے اپنے پاس جانے کو پسند کرتے ہیں اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا ہے رحمتی اللہ غضبی کہ لوگوں سے کہوں کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں پر بندوں کے بندوں کے اوپر اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے کہ اللہ اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اگر ہماری جتنی نافرمانی ہے ان نافرمانیوں کے بقدر اللہ کی پکڑ ہوتی تو اس روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہ رہتا وہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ یہ امت کے لوگ جب پوچھیں آپ سے کہ ہمارا اللہ کہاں ہے تو ان کو جواب میں کہنا کہ تمہارا اللہ تمہاری شہر سے بھی قریب ہے ادا سال کا عبادی انی فنی قریب اجیب ادا ایرا ارادان کیا جب میرے بندے تم سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں جن سے کہنا میں بڑا قریب ہوں سجی بولی اللہ کہہ رہے ہیں آؤ میرے پاس آ جاؤ مجھ سے دوستی کر لو اور مجھ پر ایمان لے آؤ کہ کیا کریں گے کیا تمہیں خوشحال کر دیں گے اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ہے میرے علاوہ جو تمہاری پریشانیوں کو دور کر رہے ہے لوگوں سے اللہ کے نبی اللہ کے اللہ پوچھوا رہے ہیں کہ لوگوں سے پوچھو کہ تم جن پریشانیوں میں مبتلا ہو کہ تم تمہاری پریشانیوں کو میرے علاوہ کوئی ہے جو دور کر دے اور ایک شفت سو تمہارے پریشانیوں کو تم سے ہٹا دے کہ اس اللہ کے پاس آ جاؤ اس اللہ کے پاس آ جاؤ کہ اس اللہ کے پاس آنے کے کیا طریقے ہیں کہ اللہ نے جو چیز کرنے کو کہی ہے اس کے آدمی پابند بنے پھر اللہ کے پاس اگر آ گیا تو اللہ ایک بار دوستی کر لیتا ہے پھر اللہ پاک اس کی دوستی کو توڑیں گے نہیں اللہ دوستی توڑتے نہیں منظر الموت ایک کتاب ہے الہی صاحب کی عربی میں اس میں ایک روایت بیان کی جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کر کے اللہ کی طرف جاتا ہے اور اللہ سے توبہ کر کے دوستی کر لیتا ہے اللہ پورے آسمانوں پر چراغ جلاتے ہیں آسمانوں پر آسمانوں پر چراغ جلاتے ہیں فرشتے سے پوچھتے ہیں اللہ تو نے آسمانوں پر چراغ جلائے کیا بات ہے کہ ہمارے ایک ایک بندے نے ہم سے دوستی کر لی توبہ کر کے ہمارے پاس آ گیا کہ اس کی خوشی میں پورے آسمان پر چراغ جلا دیے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے اپنے پاس آنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک زیادہ محنت نہیں کرواتے راضی ہونے میں امی محنت کرواتی ہے ابا محنت کرواتے ہیں سگے بھائی محنت کرواتے ہیں اللہ محنت نہیں کرواتے بس اللہ کو پکارو اللہ پاک فوراً دوستی کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں ایک ساٹھ سال کا گنہگار جو اللہ کے غیر کی عبادت کرتا ہے اللہ کے غیر کی پوجا کرتا ہے ساٹھ سال کے بڑھاپے میں ایک مرتبہ وہ یہ زبان سے کہہ دے اللہ بک میری بھول ہو گئی اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ میں معافی مانگتا ہوں آج تک کی میرے کرتوت کو معاف کر دے اب اسلام و یاد ماں کا نہ قبل ہو کہ اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو اسی دن اللہ نے معاف کر دیا کہ ایک جملہ ساٹھ سال کی نافرمانی پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے کہ اللہ ایسی دوستی کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پاس دوستی کرنے والے آ کر تو دیکھیں علیہ السلام اسلام کا زمانہ تھا علیہ اسلام کا زمانہ تحت پڑ گیا پڑ گیا حضرت علیہ السلام سلاد الاستفا کے لیے گئے نماز استفقا پڑھنے کے لیے گئے اپنی بستی کے لوگوں کو لے کر گئے اپنی بستی کے لوگوں کو اور کتابوں میں آتا ہے کہ سلاط الستفقہ میں کس کو لے کر جانا چاہیے یہ جی، بستی کے بوڑھے لوگوں کو لے کر جاؤ تاکہ اللہ کو دیا آ جائے معصوم بچوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ اللہ کو دیا آ جائے یہ بے زبان جانوروں کو ساتھ میں لے کر جاؤ تاکہ اللہ کو رحم اور دیا آ جائے السلام دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ موسا ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے تمہاری بات کا جواب نہیں دیا جائے گا کیوں کیا بات ہو گئی کہ تم جس مجمے کو لے کر آئے ہو اس مجمے میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے چالیس سال سے اللہ کی لگاتار نافرمانی کی ہے جو اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے تو اس کے نحوست سے ہم دعا قبول نہیں کریں گے موسا علیہ السلام نے اعلان کیا مجمے میں کئی مجمے کے لوگوں تم میں کوئی ایک آدمی ہے جو ایسا اور ایسا اور ایسا ہے جو بھی ایسا ہے وہ ہمارے مجمے میں سے نکل جائے اور ہمارے مجمے میں سے نکل کر الگ ہو جائے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ اگر مجمے میں سے نکلتا ہوں تو سارے مجمے کے سامنے زلیل ہو جاؤں گا اور اگر مجمے میں سے نہیں نکلتا ہوں تو بارش نہیں برسے گی اب نہ اگلے بنے نہ نکلے بنے کرے تو کیا کریں علماء نے لکھا ہے اس آدمی نے زلیل ہونے کے خوف سے اللہ سے دوستی کر لی کہ میں زلیل ہو جاؤں گا تو زلیل نہ ہوں اس خوف سے وہی کھڑے کھڑے اللہ سے دوستی کر لی کہ کیسے دوستی کر لی وہ ابھی وہیں وہیں کھڑا ہے دو رکھا تو اس نے نہیں پڑی اللہ کے سامنے ماتا نہیں دیکھا ہاتھ اٹھا کر توبہ اس نے نہیں کی ہے کھڑے کھڑے کسی کو پتا بھی نہیں چلا اپنے دل کو اللہ سے جوڑ دیا اور اللہ سے معافی کافی کر لی اللہ پاک آج تک مجھ سے جو ہوا مجھے معاف کر دے اللہ آج تک کے مجھے زندگی پر معافی مانگتا ہوں اس نے یہاں توبہ کی ادھر اوپر بادل آئے اور برسنا شروع ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ کیا بات ہو گئی کہ ابھی تو وہ آدمی مجمے سے نکلا نہیں کہ جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اور آپ نے بارش کیسے برسا دی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا کہ موسا جس کی وجہ سے بارش اٹکائی تھی اسی کی برکت سے بارش برسا رہا ہوں کہ کیا بات ہو گئی کیسے ہو گیا کہ اس, اس میرے ناراض بندے نے مجھ سے دوستی کر لی مجھ سے سلح کر لی میں راضی ہو گیا پہلے اس کی گناہوں کی وجہ سے میں ناراض تھا اب میں اس سے راضی ہو گیا اب اسی کی برکت سے میں نے بارش برسائی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ پاک وہ بندہ مجھے ذرا دکھا دے کہ وہ کون بندہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا او موسا جب وہ میرا نافرمان تھا تو بھی میں نے اس کے آبوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور کسی کے سامنے اس کو میں نے ذلیل اور رسوا نہیں کیا اب تو وہ میرا دوست ہو گیا ہے اب میں اس کو لوگوں کے سامنے کیسے ذلیل کروں گا وہ اللہ نے بلا رہا ہے کہ لوگو میرے پاس آ جاؤ فخر پھر رو اے اللہ اے لوگو اللہ کے پاس آ جاؤ اللہ کے پاس آ جاؤ کتابوں میں آتا ہے جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے فی فی نفسی تو ہو ہو کہ میرا بندہ بس مجھے یاد کر لے بس اتنی سی بات ہے وہ مجھے یاد کر لے میں ان سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں ان کو یاد کروں گا کتابوں میں آتا ہے اللہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ کام کریں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلیں اور اس کی اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھیں کہ اللہ کی ماہیت اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں گھر بندہ اللہ کا بندہ بن کر جینے والا بنے ہیں کون عباد اللہ اخوانہ کہیں لوگوں تمہیں کیا ہو گیا تم میرے بندے بن جاؤ میرے سامنے سر جھکا دو بھائی بندہ کے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اللہ اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس اس کا کے علاوہ کوئی کارساز نہیں اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں اس مادے کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ ٹیکو اور اس کی مانو اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو اللہ کی کس میں مانیں گے کہ اللہ کی پانچ چیزوں میں مانیں گے ایمانیات میں اللہ کی مانیں گے عبادات میں مانیں گے معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات کی میں مانیں گے کیا ہر آدمی اس کے ذمے ہیں کہ اپنے آپ کو بندہ بنائے کہ دین کے ان پانچوں شعبوں کو صحیح کر کے اللہ کا بندہ بنے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور اسلام کے پانچ ارکان عبادات کے ایمان نماز روزہ زکوٰۃ اور حج جس پر فرض ہو جائے اس کو وہ ادا کرے اس میں سستی نہ کرے اس میں سستی نہ کرے اور اس کو ایسے ادا کریں جیسے ادا کرنے کا حق ہے وہ کیسے ادا کرے کہ سیکھ سیکھ کر علما کے پاس جائیں اہل علم کے پاس بیٹھ کر ان عمل کو کیسے ادا کرنا اس کو سیکھے ہاں کتابوں میں آتا ہے اگر ان عملوں کو اگر ایسے کیا جائے گا جیسے کرنے کا حق ہے تو یہ عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا اور خدا نہ کرے ان عملوں کو ایسے ادا نہیں کیا گیا جیسے ادا کرنا چاہیے تو عمل ادا کرتے کرتے اللہ کا قرب نہیں ہوگا اللہ سے دوری ہو جائے گی ایک نماز کا عمل ہے ایک نماز کا عمل ایک آدمی نے پڑھا ایک نماز کا عمل ادا کیا ایک نماز پوری ہوئی اب نماز دو نتیجے لائے گی یا تو اس کو اللہ سے قریب کرے گی یا تو اللہ سے دور کرے گی ایک نماز وہ ہوگی جو نماز یہ دعا کرتی ہے حافظ اللہ کا حافظ سنی کیا وہ بھلے آدمی تو نے میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت کرے ایک نماز یہ بد دعا کرتی ہے بھیا کوا کما بھیا تنی اللہ تجھے ایسے ہی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا ایک قرآن پڑھنے والا ہے کہ اس نے قرآن پڑھا ایک پڑھنا اس کا وہ ہے کہ اس کے ہونڈا سے فرشتوں نے ووٹ لگائے اور اس کی تلاوت کو آسمان پر لے کر گئے ایک قرآن پڑھنے والا وہ ہے جس نے قرآن یا تو پڑھا نہیں یا تو غلط کر کے پڑھ رہا ہے سیکھ نہیں رہا ہے تو اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا قرآن اس پر بدوا کرتا ہے رخ بقار ان قرآن و یہ لائن والے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پر قرآن بدوا کرتا ہے ایک روزہ وہ ہے کہ جس روزے کے بعد وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ذہبت دم ہو وقت الوروں کو وسبت الجر ان شاء اللہ اے اللہ بھوکا رہا تھا پیاسا رہا تھا میرا بدلہ کیا کہ سوم روزہ میرے لیے ہے وہ اجزی یا اجزا یا تو میں بدلے میں ہو جاؤں گا یا بدلے میں میں تجھے بدلا دوں گا اور ایک روزہ وہ ہے کہ جو صبح سے شام تک روزہ رکھا گیا لیکن ایسے نہیں رکھا گیا جیسا رکھنا تھا اب شام کو اس نے افطار کیا کہ اللہ مجھے بدلا ملنا چاہیے تو اس کو بدلے میں یہ کہا جا رہا ہے لئی جو والا پش کہ تجھے بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا ایک حاجی وہ ہے جو بیت اللہ جا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے لبھائی لبیک آواز آ رہی ہے تیرا آنا مبارک ہے ایک حاجی وہ ہے جو بیت اللہ جا رہا ہے اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے لا ولا لیکلک تو یہاں آمد تیری حاضری ہمیں منظور نہیں ہے تو لبیک مت بول تیری بول لبیک بولنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کتابوں میں آتا ہے بعض ذکر کرنے والے وہ ہیں کہ فرشتے جن کا انتظار کرتے ہیں اور بعض اللہ کا ذکر کرنے والے وہ ہیں فضل فضل ذکر میں حضرت شیخ نے لکھا کہ اللہ کہتا ہے کہ ان ظالموں سے کہو ہمارا نام لینا بند کر دیں وہ ہمارا نام لیتے ہمیں پسند نہیں ہے بھائی کیا بات ہو گئی کہ زندگیوں کو گناہوں میں مبتلا کیا ہے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے ان عملوں کو سیکھنا ہے یہ مبارک محنت ان اعمال کو سیکھنے کی محنت ہے کہ اللہ کے راستوں میں چار چار مہینے جا کر ان یقینوں کو سننا اور چار چار مہینوں میں ایسی نمازیں سننا اور ایسی نمازیں بنانے کی مشق کرنا ہماری بچپن کی نمازیں پچپن تک چلتی ہے بچپن کے روزے پچپن تک چلتے ہیں بچپن کا قرآن پچپن تک چلتا ہے کہ اللہ کے راستوں میں جانا ایک یکسوئی کے ماحول میں رہ کر ان اعمال اور یقین کو سننا اور یکسوئی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو ان عمل والی بنانا ایمانیات کو بنانا عبادات کو بنانا معاملات کو صحیح کرنے کا یقین زندگیوں میں لانا معاملات کا اسی لیے ہمارے صاحب سے پوچھا گیا تم اس محنت سے کیا چاہتے ہو تو فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں احیاء ما جا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جو چیزیں لے کر آئے ہیں اس امت میں وہ چیزیں زندہ ہو جائیں ان چیزوں میں کیا تھی کہ ان چیزوں میں یہ پانچ چیزیں تھیں ایمانیات ہے عبادات ہے معاملات ہے معاشرت اور اخلاقیات ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے اس امت کے ان پانچوں شعبوں کو مضبوط کیا اسی لیے اس مبارک محنت سے جب یہ بات چاہی گئی تو مشورے سے ان پانچوں شعبوں کو اچھا بنانے کے فضائل مشورے سے لکھوائے گئے یہ جو فضائل عمل کی کتاب ہے فضائل عمل کی کتاب وہ مشورے سے لکھوائی گئی ہے اس میں اسلام کے پانچوں ارکان پانچوں شعبوں کا دن لکھوایا گیا ایمانیات لکھوائی گئی عبادات کی پانچوں چیزیں نماز روزہ زکات اور حج یہ پانچوں ارکان لکھوائے گئے پھر معاملات لکھوائے گئے حلال روزی کیا ہے حرام کی روزی کیا ہے حرام کا لقبہ کیا ہے وہ کتاب میں لکھوایا گیا ہے ہزاروں لوگ وہ ہیں جب اللہ کے راستوں میں گئے اور ان کتابوں کو عظمت سے سنا اور اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے سے سنا تو آ کر حرام سے توبہ کی ہے سال ہر سال کی زکاتیں ادا کی ہے اور میراث کے مال دبائے ہوئے ادا کیے ہیں ہستلفیوں کو ختم کیا ہے کہ جو ہستلفیاں ہوئی تھی اس کو ختم کیا حقوق ادا کیے ہیں کہ اس کا یقین زندگیوں میں آئے گا اس کا نقصان زندگیوں میں آئے گا کہ حرام کے چارانے میرا کیا حشر کریں گے نبی علیہ اسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پیٹ میں حرام کا نوالا گیا بس وہ مرے اتنی دیر ہے جہنم کی بھٹی اس کے لیے تیار ہے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشکوک دودھ پی لیا کہہ کر کے باہر نکالا غلام کہنے لگا کہ کیا بات تھی وہ ایک مشکوک ہی تو تھا کہ اگر وہ مشکوک دودھ میری جان کے ساتھ نکلتا تو میں اس کو اپنی جان کے ساتھ نکالتا کیوں کیا بات ہو گئی ہم نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جسم کا وہ حصہ جو حرام مال سے پلا ہو اس کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے اس کو سننا ہے گھنٹوں پر بیٹھ کر تاکہ ان معاملات کو صحیح کرنے کا زندگی میں یقین آ جائے اور زندگیاں ان معاملات کو صحیح کرنے پر پڑ جائیں جس دن یہ ہوگا آدمی غریب ہو جانے کو پسند کرے گا لیکن بیوہ ماں کے پیسے میرے پاس رہ جائے اس کو پسند نہیں کرے گا میری بیوہ بہن کے پیسے میرے پاس رہ جائیں زمینیں میرے پاس رہ جائیں میرا مال میرے پاس رہ جائے مسجد مدرسے کا میرے پاس رہ جائے اس کو برداشت نہیں کرے گا فقیر اور کلش ہونے کو پسند کرے گا جب انجام کو سمجھے گا کہ میرا انجام کیا ہوگا صحابہ سیرت نے لکھا ہے کہ حضرات صحابیات صحابہ سے فرماتی تھی اللہ سینا ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چارانی غلط ہمارے پیٹ میں نہ جائے اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا کہ ہمارے معاملات کو صحیح کرنا سیکھنا ہے ہماری معاشرت کو اچھا بنانا سیکھنا ہے یہ معاشرت ہے امی کے ساتھ کیسے رہیں گے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہیں گے بہنوں کے ساتھ کیسے رہیں گے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں گے برادران وطن کے ساتھ کیسے رہیں گے اللہ کی زمین پر بسنے والے جانوروں کے ساتھ کیسے رہیں گے کہ یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ یہ سیکھنے کی ہے مان لسا فرماتے تھے لوگ ایمانیات اور عبادات سے اپنا دین بناتے ہیں لیکن معاملات اور معاشرت کے معاملات اور معاشرت کے بگاڑ سے اپنے دین کو برباد کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بزرگ بن گیا مسلح ہوا میں بچھانے والا بن گیا اگر اس کے معاملات خراب ہیں اور اس کے معاشرت خراب ہیں اس کے معاملات اور معاشرت تو یہ اس کو لیٹ ہو گی حضور کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے لوگوں نے اس کو کلمہ تلقین کیا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا پریشان حال ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا کیا بات ہو گئی لوگوں نے حضور کو اطلاع دی کہ حضور فلاں آدمی سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا حضور تشریف لے گئے پوچھا کیا بات ہے پتا چلا کہ اس آدمی سے ان کی والدہ ناراض ہے والدہ سے پوچھا اما کیا بات ہے کب کب اللہ کے نبی اس میرے بیٹے کی بزرگی سے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میرا بیٹا بڑا بزرگ ہے راتوں کو جاگنے والا ہے اور دن کو روزہ رکھنے والا ہے راتوں کو جاگتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے اور اور نمازیں پڑھنے والا ہے تو پھر بات کیا ہے کہ اس کو ماں کے ساتھ رہنا نہیں آتا ہے کہ راتوں کو جاگنے والا اور دن کو روزے رکھنے والا لیکن اس کی زبان کی سختی نے میرا دل توڑ دیا ہے کہ ماں کے ساتھ اتنی بڑی بزرگی ہے رات بھر نمازیں پڑھنے والا اور دن بھر روزے رکھنے والا لیکن زبان کی سختی نے ماں کے دل کو توڑا ہے موت کے وقت زبان پر کلمہ نہیں آتا ہے ہم اپنی نمازوں پر اور اپنے جبے قبوں پر مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں میری معاشرت کیسی ہے میری والدہ کا تعلق میرے ساتھ کیسا ہے میری بہن میرے بھائی یہ پیٹ کے رشتے ہیں پیٹ کے رشتے ہیں جس دن نکاح ہوتا ہے نا نکاح کل نکاح ہوں گے تو ہم صاحب تین آیتیں نکاح کی پڑھتے ہیں تین آیتیں ہم ایسے ہو گئے کہ ہم نکاح کا دین نہیں سیکھتے ہیں نکاح کا دین حضور کے زمانے میں لوگ نکاح سے پہلے نکاح کا دین سیکھتے تھے ایک عورت آئی حضور کے پاس اور فرمایا حضور میرا نکاح ہونے والا ہے مجھے میرے نکاح کا دین سکھاؤ میرے نکاح کا دن حضور نے فرمایا تیرے نوشا کا تجھ پر اتنا حق ہے کہ اگر تیرے جسم پر تھوڑے ہو جائیں پھنسیاں ہو جائیں اور اس میں سے پیپ اور گندا خون نکلنے لگے اور اس کو تو اپنی زبان سے چاٹے تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا ہے جب باپ یہ سمجھے گا کہ میری بیٹی پر اس کے شوہر کا یہ حق ہے تو پھر بات بات میں ٹانگ نہیں اڑائے گا بیٹیوں کو گھر میں نہیں بٹھائے گا کہ اس کا شوہر کا اس کا حق ہے کہ حضور کے زمانے میں لوگ اس کو سیکھتے تھے آج کا نوشا اس کو نہیں سیکھتا ہے ملک صاحب نکاح کی آیتوں میں پہلی آیت پڑھتے ہیں پہلی آیت اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا کیوں نوشنیاں تو بڑے دنوں سے نئے رشتے کا انتظار کر رہا تھا تجھے بڑی تمنا تھی تیرا جلدی نکاح ہو جائے تجھے بڑی خوشی تھی آج تیرا وہ رشتہ ہو رہا ہے اس رشتے سے تیرے نئے رشتے دار پیدا ہو جائیں گے سسرالی رشتے دار لیکن وہ بھلے مانس یاد رکھنا یہ نئے رشتے دار نئے رشتے دار ہیں اس سے پہلے ہم نے تیرے کچھ رشتے دار پہلے سے بنا رکھے ہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نئے رشتے دار اچھے لگنے لگے اور پیڑ کے رشتے داروں کو تو بھول جائے آج کے نئے رشتے داری کی رشتے داری میں اتق اللہ تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا کہ اللہ تمہارا جانتا ہے بیوی کو کتنا ٹائم دیتے ہو ساس کو کتنا ٹائم دیتے ہو سسر کی باتیں تمہیں کتنی اچھی لگتی ہیں سالیوں کے کام کرنے بڑے اچھے لگتے ہیں سالے اچھے لگتے ہیں نکاح کے بعد بھائی اور سالے میں کتنا فرق ہو گیا سگی بہن اور سالی میں کتنا فرق ہو گیا سسرال والے کتنے اچھے لگتے ہیں اپنے ماں باپ کتنے اچھے لگتے ہیں اتق اللہ الذي به ان رقیبا اس میں چالاکی نہیں چلے گی کہ مالی صاحب میں تو بہت خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے کچھ مسائل ہیں ان اللہ کا علیکم رقیبہ اللہ تمہارے اندر بھیتر کو جانتا ہے چور کہاں بیٹھا ہوا ہے امی کے لیے تیرے پاس ایک گھنٹہ نہیں بیوی کو روزانہ دس گھنٹے دیتا ہے اللہ اندر بھیتر کو جانتا ہے اس کو سننا ہے تعلیم کے حلقوں میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اس کو گھنٹوں بھر سننا ہے اور یہ باپ باپ لگنے لگے ماں ماں لگنے لگے اور باپ کے سامنے آنکھیں جھکانے آ جائے باپ کے سامنے ماں کے سامنے گردن جھکانا ہمیں آ جائے ہمارے نبی علیہ السلام تمنا کرتے تھے کاش کے میری ماں ہوتی اور میں نماز پڑھتا ہوتا اور میں سورے فاتیا پوری پڑھتا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد میں نماز چھوڑتا اور اپنی ماں کے پاس جاتا کہ ماں ماں ہے کہ یہ ہمیں سمجھ میں آنے لگے اللہ یہ چاہتے ہیں کون عباد اللہ اے لوگوں اللہ کے بندے بنو خالی نماز پڑھنا دین نہیں خالی روزے رکھنا دین نہیں خالی حج پر حج اور عمروں پر عمرے کرنا دین نہیں یہ سارے شعبے سیکھنے پڑیں گے کئی مانیات سیکھنی پڑے گی معاملات اور معاشرت کو سیکھنا پڑے گا اخلاقیات کو سیکھنا پڑے گا اچھے بول بولنا سیکھنا پڑے گا لوگوں سے اچھے ہنستے چہرے سے ملنا سیکھنا پڑے گا ہم جلالی پیر صاحب ہو گئے جلالی پیر صاحب ہمارے آگے کوئی چلے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمارے جمڑے ڈالے آ جائے تو ہم کو برا لگتا ہے ہم جلالی پیر صاحب ہو گئے آگے چلے تو کیوں چلے پیچھے بیٹھے تو کیوں بیٹھے جمڑے ڈالے ہوئے تو کیوں ہو گئے ہمارے نبی علیہ السلام السلام لوگوں کے ساتھ ایسے گھل مل کر رہتے تھے ایسے گھل مل کر رہتے تھے کہ ایک ایک صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ایسے گھل مل کر اپنے مجنا میں رہتے تھے اپنی کوئی شان نہیں بنائی آنے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کیا نہیں پتا چلتا تھا کیا نہیں پتا چلتا تھا کہ کون ہے تمہیں محمد میں خاندان کا بڑا ہوں میں جلالی پیر صاحب بن گیا میں اپنے بچے کا بڑا ہوں میں جلالی پیر صاحب بن گیا میں اپنا میں گاؤں کا چودھری ہوں میں جلالی پیر صاحب بن گیا بھائی ہوتے ہیں ہر گاؤں کے وڈیل ہوتے ہیں خاندانوں کے وڈیل ہوتے ہیں بستیوں کے وڈیل ہوتے ہیں میں میں ایسا ہو گیا کہ میری خاندان کو میں لے کر نہیں چل پا رہا ہوں میری برادری کو میں نہیں لے کر چل پا رہا ہوں میرے خاندان کو میری برادری کو میری کمیونٹی کو کہ میں جلالی ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے گھل مل کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہتے تھے اور اپنے بستی والوں کے ساتھ ایسے گھل مل کر رہتے تھے کیسے رہتے تھے کیسے رہتے تھے گھل مل کر کہ آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا کس میں کون محمد ہے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من من کو محمد کہ تم نے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ چلتے تھے تو قافلے میں سب سے پیچھے چلتے تھے پتہ ہی نہیں چلتے تھا کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ منورہ پہنچے تو سارے لوگوں نے مسافر کیا اللہ نبی کو پہچان بھی نہیں سکے سب نے مسافر کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہ تو جب بادل آیا اور بادل نے سایہ کیا تب پتا چلا کیا پتا چلا کہ یہ بھائی ہمارا رونگ نمبر لگ گیا ان سے مساوا نہیں ان سے مسافر کرنا تھا کہ اپنے بستی والوں کے ساتھ ایسے رہنا ہے کہ بستی والوں کے ساتھ رہنا سیکھنا اچھے بول بولنا سیکھنا مانا مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے بیان میں ہے ہم ایسے بول بولنے کے عادی ہو گئے ہیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں ہم ایسے بول بولنے کے عادی ہو گئے ہیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کس نے کس کا کتنا بیڑا غرق کیا ہے اچھا بول بولنا سیکھنا ہے اچھا بول بولنا سیکھنا ہے اچھا برتاؤ برتنا سیکھنا ہے کہ یہ اخلاقیات کی جب تعلیم سنی جائے گی تو یہ اخلاقیات ہماری زندگیوں کی تعمیر کرے گی کہ اس کے لیے اللہ کے راستوں کی یہ محنت ہے یہ کوئی فارمیلٹی کی محنت نہیں ہے یہ ختم نبوت والی محنت کہ انسانوں کی تعمیر کرنے والی یہ محنت ہے ہم سے تو یہ بات پوچھی جائے گی کہ اگر ایک چڑیا کو کسی نے شکار کیا بغیر مقصد کے چڑیا کا شکار کیا تو یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اس چڑیا کو بغیر مقصد کے کیوں شکار کیا تھا یہ اخلاقیات کو سیکھنا پڑے گا آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام اس کو کس کو کر کے بتایا مجموع میں کر کے بتایا حضرت ہندا آئی کیا کون ہے حضرت ہندا کہ حضرت ہندا وہ ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کا کلیجہ نکالا تھا اور اس کلیجے کو چبایا تھا جب وہ آئی تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا وہ بھی انسانوں کو بتایا کہ سگے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہندا آ جائے اس کو کیسے لیا جائے گا وحشی آ گئے وحشی کہ کون ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کا قتل کرنے والے شہید کرنے والے وہ آ گئے کہ ان کو ہاتھ ہاتھ لے لیا کہ ان سے منہ نہیں منہ نہیں موڑا ہے ابو جہل کے بیٹے اکرما آ گئے کہ اکرما کو ہاتھ ہاتھ لے لیا کہ ان سے منہ نہیں موڑا ہے کہ ان کو بتکلف لیا جائے گا بتکلف وحشی کو کہا جب وحشی آئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا وحشی ذرا یہ سناؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا تو ایک زمانہ گزر گیا ہے لیکن جب کاروباری سنائی تو ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں ٹپ ٹپ حضور کو اپنے چچا کی باتیں یاد آ گئی اتنا صدمہ ہوا تھا چچا کی شہادت کا اتنا صدمہ ہوا تھا روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا میں مکے کے ستر آدمیوں کا مسئلہ کروں گا انہوں نے ہمارے ہمارے ستر آدمی مارے ہیں ہم ان کے ستر کا مسئلہ کریں گے حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام انسانوں کے ساتھ ہمدرد تھے لیکن جوش میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ستر آدمیوں کے ناک کان کاٹوں گا اللہ نے آیات اتار دی ان کب تم قبوب مسلم آؤ کہ تم بھی کہ نبی جی آپ ایسا نہ کہیں اگر آپ کو بدلہ ہی لینا ہے تو آپ کے ایک کا انہوں نے مسئلہ کیا ہے تو آپ بھی ایک کا ہی مسئلہ کریں دس کا کیا ہے ان آ کب تم بھی مسلم آؤ کہ تم بھی ان صبر تم اور اگر تم صاف کر دو تو اس سے اچھی اور کوئی چیز نہیں تو معاف کروایا اتنا اللہ کے نبی علیہ السلط معاف کرنے والے ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کا جو حشر تھا اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں بجرا لوں گا اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت علیہ السلام تشریف لائے اور فرمائے اللہ کے نبی رونا بند کر دو اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے چچا کو اللہ نے سارے شہیدوں کا سردار بنا دیا سید الشہداء سید الشہداء بنا دیا اور اللہ نے ان کا لقب اپنے عرش پر لکھ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کیسی بے دردی سے ان کو قتل کیا تھا لیکن جب وہ آئے تو ان کو اپنے سلے سے لگایا ہے ویشی سے کہنے لگے ویشی آئندہ تم آیا کرو نا تو میرے پیچھے بیٹھ جایا کرو جب میں تجھے دیکھ, تمہیں دیکھتا ہوں نا تو وہ منظر یاد آ جاتا ہے اپنوں سے کسی کو نہیں کہتا کہ لوگوں کے ساتھ ایسے ملا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ملنے کی مشق کرنی ہے دل چلے تو بھی کرنی ہے دل نہ لگے تو بھی کرنی ہے یہ کرنے کی مشق کرنے کا نام چار مہینے ہیں اس کو سیکھنے کا نام چلے ہیں کہ اس کو ایک طرف سنا جائے اور ایک طرف تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سنتے ہوئے لوگوں سے اختلاط کیا جائے اپنوں سے اختلاط پڑھائیوں سے اختلاط اور جو ہم سے مانوس ہے ان سے اختلاط جو ہم سے مانوس نہیں ہے ان سے اختلاط کہ اس زندگی کو سیکھا جائے گھر والوں کے ساتھ رہنے کو سیکھا جائے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر والوں میں تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو کتابوں میں آتا ہے شریف آدمی گھر والیوں کے سامنے دب کر رہتا ہے اور لئیم آدمی گھر والیوں پر چڑھ بیٹھتا ہے گھر والیوں پر چڑھ بیٹھنا یہ شرافت کی چیز نہیں ہے گھر والیوں کے ساتھ گھل مل کر دب کر رہنا یہ شرافت کی چیز ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب میں شریفوں میں رہوں چاہے مجھے گھر والیوں کے سامنے دب کر رہنا پڑے یہ گھر والیوں کے سامنے جھگڑے کرنا یہ عزت کی چیز نہیں یہ عزت کی چیز نہیں حضور علیہ السلام گھر والیوں کے ساتھ پیار محبت اخلاقیات ہے حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی عائشہ دوڑ لگاؤ گی اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ نے فرمایا لگاؤں گی عہد اور پہاڑ کے قریب تھے تو صحابہ سے فرمایا آگے نکل جاؤ اور دونوں نے دوڑ لگائی حضرت عائشہ ہلکی پھلکی سی آگے نکل گئی ربی اللہ عنہ واردہ حضور پیچھے ہو گئے کچھ دنوں کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ذرا بھاری ہو گئی جسم کی پھر فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی جی، لگائیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں نے دوڑ لگائی وہ بھاری ہو گئی تھی تو پیچھے رہ گئی حضور آگے ہو گئے فرمایا تل کا بے تل کا اس کا بدلہ آج ہو گیا کہ جی، یہ حضور اپنے گھر والیوں کے ساتھ برتاؤ برت رہے ہیں حضور کی مسجد میں سوڈانی لوگ کھیل کھیل رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پردے کی آیت نہیں نازل ہوئی ہے کہ حضور مجھے کھیل دیکھنا ہے کہ اچھا حضور چوکھٹ پکڑ کر یوں کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کھنٹی یہاں رکھی اور کھیل دیکھ رہی ہے سوڈانیوں کا ایک ہفشی کھیلے تھے یہ سوڈانی کھیل رہے تھے کافی دیر حضور کھڑے ہیں تھک گئے تو ایک پیر یوں کیا پھر تھک گئے پھر پیر یوں کیا پھر تھک گئے پیر یوں کیا حضرت عائشہ سے فرمایا بس اب تجھے اطمینان ہو گیا کہ جی نہیں ابھی اور دیکھنا ہے حضور اور کھڑے ہیں یہ ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے کھانے بیٹھے ہیں کھانے حضور علیہ السلام السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیا گاس اٹھایا وہی ہوٹ لگائے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوٹ لگایا ہے بھائی کیوں کیا بات ہو گئی کہ یہ وہ عورت ہے کہ جو ایک بول میں اپنے سارے ارمان ساری تمنائیں اپنے گھر کی ساری آسودہ زندگی چھوڑ کر ایک بول میں ہمارے پاس آ گئی وہ ہمارے گھر میں نوکرانی بن کر نہیں آئی اللہ نے اس کو ہمارے جیون کا ساتھی بنایا ہے ساتھی ہم اس کو کہتے ہیں رفیق حیات میرے جیون کا ساتھی تو لڑتے لڑتے تھی ان کا ساتھی یہ سیکھنے کی چیز ہے یہ سیکھنے کی چیز ہمارے بچے ہمارے بچے سکھل ان کے ساتھ رہنا سیکھنے کی چیز ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرمو امرا سکوم کئی لوگوں اپنی اولادوں کو اکرام کرو تمہاری اولادیں پراپرٹی نہیں ہے تمہاری اولادیں تمہاری جاگیر نہیں ہے کہ بائی آرڈر گالیاں دیتے رہیں اور بائی آرڈر تیری میری کر ڈالیں کہ نہیں اپنی اولادوں کو عزت سے پروان چڑھاؤ تمہارے اثر کو دیر تک رکھنے والے ہیں کہ تمہارے بچے تمہارے نام کو تمہارے بعد زندہ رکھنے والے ہیں ان کی عزت کرو وہاں خلو نو ہوں ان کو اچھے آداب کی تلقین کرو وہ ہوں ان کو اچھا آداب سکھلاؤ ہمارے نبی علیہ السلام اپنے گھر کے بچوں سے پیار کرتے تھے گھر میں گھوڑا بن جاتے تھے حسن حسین کو یہاں بیٹھاتے اور گول گول گھومتے تھے گول گول گھر میں گھومتے تھے کا کون ہے کا امام الانبیاء ہے اور گھر میں گول گول گھوڑا بن رہے ہیں میں اپنا جائزہ لوں میں نے اپنے بچوں کو سنت ادا کرنے کے لیے سے کبھی ایسا کیا ایک بار کیا ہے حضور روز کر رہے ہیں میں نے کبھی ایک بار کیا ہے ان کے نوازی حضرت اماما کو یا کندھے پر بٹھا دے اور بازار جاتے ہمارے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ روزانہ زور کی نماز کے بعد بازار والوں کی نگرانی میں نکلتے تھے کہ بازار میں کیا ہو رہا ہے تو اپنی نوازی کو یہاں بٹھا دیتے اور بازار جاتے تھے میں نے کب اپنی نوازی کو اٹھایا ہے ہمارے وہاں کے ٹرسٹی سمجھتے بھی نہیں کہ یہ کرنا بھی دین ہے اگر ہمارے مالی صاحب کر لیں وہ ٹرسٹی صاحب کہہ دیں گے کل سے مالی صاحب تم چھوٹے ہمارے مالی صاحب گانڈے ہو گئے ہیں یہ تو چھوکروں کو لے کر بازار میں گھومتے ہیں ٹرسٹی کو یہ نہیں پتا کہ وہ گانڈا ہو گیا ہے ہاں ٹرسٹیوں کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے یہ ہمارے نبی علیہ السلام السلام کے گھر کا دین ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں سے کھیلنے کی بات سمجھا رہے ہیں بازار میں نکلے عمیر کھیل رہے تھے حضور علیہ السلام نے ان کا پرندہ چھپا دیا اور چھوٹے بچے سے گمبت کر رہے ہیں یا عمیر ماں بالنگ امیر عمیر تیرا کھلونا کہاں چلا گیا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ گمبت کر رہے ہیں کہ یہ ایک زندگی سکھائی ہے اخلاقیات ہماری اخلاقیات والی زندگی سکھائی ہے اچھی اچھی زندگی سکھائی ہے لوگوں کو مانوس کرنا سکھایا ہے روایتوں میں آتا ہے فرمایا لا خیر فی من لا یعنس ولا یونس جو دوستی کرنا نہ جانتا ہو دوست بننا نہ جانتا ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے من لا یعلف ولا یولف جو مانو کرنا نہ جانتا ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں اور مانو کس سے ہوں گے کیا زبان کی مٹھاس سے ہوتے ہیں من من الرفق حرم من الخیر کل سختی کرنا بزرگی نہیں ہے کتابوں میں آتا ہے جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ تمام بلائیوں سے محروم ہو گیا لوکان اطرف کو خلقن لما رنا سو آسن عقل ہو کہ اگر اللہ نرمی کو کوئی شکل دیتے تو اس سے اچھی شکل دنیا میں کسی کی نہ ہوتی وہ لوکان ان کو خلقن لما رنہ سو خلقن من ہو اگر سختی کو کوئی اللہ شکل دیتے تو دنیا میں اس سے زیادہ بد شکل کوئی نہ ہوتا اللہ ہوگا یو آپی اللہ رفت اللہ یو آپی الن اللہ نرمی پر جو دیتے ہیں وہ سختی پر نہیں دیتے ہیں وہ نرمی ختم ہو گئی وہ نرمی مر گئی یہ خلاقیات ہے کہ اس کو سیکھنا ہے اللہ کے راستوں میں نکل کر تاکہ ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں کہ بد اخلاقی اعمال کو ضائع کر دیتی ہے قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا جو پہاڑ پر دب جائے اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کہ لوگوں کو اس نے گالیاں دی ہوگی لوگوں کو مارا ہوگا لوگوں کے ساتھ اخلاقی کے ساتھ پیش آئے ہوں گے وہ آ کر اللہ سے کہیں گے برابر نہیں ہارا ہاں، شتمنی منی اس نے گالی دی تھی اس نے مارا تھا کہ یہ حقوق والے آئیں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے کہ ہمارا بدلا دلواؤ تو بدلا دلواتے دلواتے اتنا دلوایا جائے گا کہ ساری نیکیاں دے دی جائے گی اور اس کے بعد ساری نیکیاں دینے کے بعد جب اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا تو اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اور وہ گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جائے گا یہ زندگی سیکھنے کا نام ایک مبارک محنت ہے یہ خالص کرنے کا نام چار مہینے نہیں ہے ہر ایمان والے سے بات کہی جا رہی ہے یہ توبہ کرنی ہے صحیح رخ کی زندگیوں پر آنا ہے پھر کیا ہوگا کہ اگر یہ زندگی آ گئی پھر اللہ سے دوستی ہو جائے گی کہ سب سے پہلا یہ کرنا ہے دوسرا کیا کرنا ہے کہ اپنی ذات اصلاح و نفو سے نا اپنی ذات بنانی ہے ون نصیحت جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ تمام لوگوں کے لیے ہم پسند کریں گے ہم کل منڈا جیون نہیں گزاریں گے ہم عالمی نبی کی امتی ہیں عالمی امت سے ہم جڑے ہوئے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر امت کو جمع کیا تھا صحابہ کے مجمع کو بلایا تھا کہ لوگوں سے کہو کہ تمہارا نبی حج کرنے والا ہے آؤ اور تمہارے نبی کے ساتھ حج کرو صحابہ کی بڑی تعداد تھی قریباً تین لاکھ صحابہ تھے لیکن جو اس وقت حاضر ہو گئے وہ قریب ایک لاکھ چوبیس ہزار حاضر ہوئے تھے ان سب کو جمع کر کے حضور نے فرمایا کیا فرمایا تھا کہ اللہ شاہدوائف میں تمہیں جو سکھا کر گیا جا رہا ہوں تمہارے ذمے یہ کر کے جا رہا ہوں کہ تم اپنے بعد والوں کو یہ باتیں سکھانا یہ تبلیغ کا کام یہ کوئی کوئی سرکے کا کام نہیں یہ کوئی گاؤں والوں کا کام نہیں یہ خالی مسجد میں بیٹھنے والی مسجد اور جماعت کا کام نہیں جس نے بھی کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے ذمے ہیں کہ اللہ کی یہ بات اللہ کے بندوں کو پہنچائے ہمارے نبی نے فرمایا میرا کیا کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا میرا کام ہے ہاد ہی ادعو اجلّہ اللہ بسی روسین انا ومن وہ کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جو میرے ماننے والے ہیں ان کے ذمہ بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے مسئلہ چلنے کا نہیں ہے مسئلہ چار مہینے کا نہیں ہے مسئلہ زندگیوں کا ہے لیکن زندگیاں اس پر پڑی رہے اور پڑتی رہے اور اس فطروں میں مبتلا نہ ہو اور یہ مادی زمانے میں اور یہ مادہ پرست دنیا میں یہ مادہ پرست دنیا ہمیں پکڑ نہ لے اس کے لیے ہر سال بار بار ہمارا وقت لگے تاکہ یہ جو چیزیں ہمارے دلوں پر اثر کی ہے اس کی دھلائی ہو اس کی صفائی ہو اور لگنے کی چیزیں ہمیں لگتی چلی جائے اثر کرنے والی چیزیں ہم پر اثر کرتی چلی جائے اور ہم اپنی ذمہ داری والی زندگی پر پڑے رہیں کہ اس کے لیے ہر سال ہمارا چار چار مہینے لگے ہر سال چار چار مہینے لگے چار چار مہینے کم ہیں آج بگاڑنے کے اسباب زیادہ ہیں ساتھی کہتے ہیں مولوی صاحب پہلے زمانے میں تو آدمی تین دن جاتا تھا اور تین دن میں تکبیر اولا کا پابند بن کر آتا تھا بزرگ بن کر آتا تھا توبہ کر کے آتا تھا اب تو چار کر دینے جاتا ہے پھر بھی ایسا کا ایسا آتا ہے ارے بھائی پہلے بگاڑ کرنے والی یہ سب چیزیں نہیں تھی یہ مفسدات نہیں تھے آج اتنے سارے مفسدات ہیں کہ مفصدات اتنے ہیں کہ بازار تو ٹھیک بازار تو ٹھیک بازار محلے گھر تو ٹھیک ان مفصدات سے مسجدیں بھی بچنی مشکل ہو گئی یہ مفسدات مسجد میں داخل ہو گئے ہمارے بچے مسجدوں میں بیٹھ کر مسجدوں میں بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں موویاں دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں ان بگاڑ کرنے والی چیزوں سے محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہمارے اس مسلمان کو جس کو مسجد سے دین ملتا تھا اس کو گھر سے کہاں سے مل جائے گا اس کو اپنے محلے میں کہاں سے ملے گا اس کو اپنے بازار سے کہاں سے ملے گا حضور علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو جیسے یہ دین مسجد سے ملتا تھا ایسے ان کو ان کے محلوں سے ملتا تھا ایسے ہی یہ دین ان کے بازاروں سے ملتا تھا حضرت علی فرماتے ہیں مسلمانوں کے بازار ان کی مسجدوں کے نقشوں پر آ گئے تھے سو کل مسلم کا مسلح کہ مسلمانوں کی مارکیٹیں ان کی مسجدوں کی طرح ہو گئی تھی آج ہماری مسجدیں ہماری مارکیٹوں کی طرح ہو گئی دنیا کی باتیں ہم مسجد میں کرتے ہیں خرید و فروخت ہم مسجد میں کرتے ہیں اور مسجد میں ہمارے موبائل چالو ہوتے ہیں کہ ہمارے جو جہاں سے دین ملتا تھا اس کو بھی ہم نے گندا کر دیا اگر ہم نے بار بار وقت نہیں لگایا بار بار اپنے آپ کی دھلائی نہیں کی اور بار بار ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا کتابوں میں آتا ہے ایمان ایسے ہی میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اور جب کپڑے میلے ہوتے ہیں نا تو کپڑوں میں سے بدبو آتی ہے جب ایمان کو نہیں دھویا جائے گا نا یہ ایمان میں سے بھی بدبو آئے گی بدبو ارے بھائی ایمان والے میں سے کیا بدو آئے گی کہ ایمان والا ہے لیکن آنکھیں گندی ہو گئی ایمان والا ہے زبان گندا ہو گئی ایمان والا ہے کان گندا ہو گیا ایمان والا ہے ہاتھ پیر کا استعمال گندا ہو رہا ہے کہ یہ ایمان برائیوں سے نہیں بچا رہا اس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہمارے پاس گندا ایمان لے کر متانا لم بےسو ایمان بے ظلم یہ گنا والا ایمان نہیں کہ اس کو بار بار دھونا پڑے گا یہ برکت کی چیز نہیں ہے تبلیغ کی محنت یہ خالی ثواب کی چیز نہیں اپنی دھلائی کی محنت ہے کہ اللہ کے راستوں میں جا جا کر اپنی دھلائی کرنا اپنے یقین کی دھلائی اپنے امال اپنے جذبات اپنی سوچ اپنی فکریں اپنا صحیح استعمال اس کو صفائی کرنا ہے ہمیں اپنے فکر آئے اپنی اولادوں کی فکر آئے ان میں دین لانے کے طریقے ہم سیکھیں اپنی گھر والیوں کو مانوس کر کے انہیں احساس ذمہ داری پر کھڑا کرنے کا ہمیں احساس آئے اور اس کے بعد پوری انسانیت کی ہمارے اندر ہمدردی آئے ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اپنی فکر کرو کو انفوز اپنے گھر والوں کی فکر کرو وہ اہلی کم نارا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اپنے خاندان کی فکر کرو وہ اندیرا شیرا تک ردی پھر فرمایا مکے والوں کی فکر کرو والے تم ذرا امل خورا پھر فرمایا مکے کے اطراف والوں کی فکر کرو وہ حولها پھر فرمایا پوری دنیا کی محنت کرو کا بشیرہ ہم نے تمہیں پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے ہمیں اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں محنت کرنا ہے ہے ہم عالمی نبی کے امت ہی ہم ختم نبوت کے صدقے میں عالمی نبی کی امت کے ہم ذمہ دار ہیں یہ برکت اور ثواب کی چیز نہیں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضری ہونی ہے حضور کو یہ چہرہ دکھانا ہے حضور کے ہاتھ سے جامع کوثر پینا ہے اگر یہ حضور علیہ السلام کی امت کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا ان کی انگلی پکڑی ہوگی ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی ان کے ہاتھ سے جامع کوثر پینا مل جائے گا اور ان کی سفارش کے ہم مستحق بن جائیں گے ہمارے نبی ہماری اولادوں سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں ہمارے نبی ہمارے ماں باپ سے زیادہ حق رکھتے ہیں ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ہمارے نبی ہماری اپنی ذات سے بھی زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان نبی اولا بل من امین اے لوگوں تمہارے نبی کا حق تم پر تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے ماں باپ بہت دور کی بات بچے بہت دور کی بات بیوی بہت دور کی بات اے لوگوں تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق تمہاری ذات سے بھی زیادہ ہے یہ ذات قربان ہو سکتی ہے نبی کا تقاضا قربان نہیں ہو سکتا ہے یہ کر کے بتایا ہے صحابہ نے بدر میں کر کے بتایا ہے بدر میں کر کے بتایا کیا کر کے بتایا کہ نبی کے نام پر ساری چیزیں چھوٹی کر دی مسحب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی کو کافروں نے قید کر لیا مسلمانوں نے قید کر دیا تو مصعب ابن عمر وہاں سے جا رہے تھے ان کے بھائی دوسری طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے تو مساجد ابن عمیر نے دیکھا کہ میرے بھائی کو صحابہ نے قید کیا ہے تو کیا فرما رہے ہیں او میرے انصاری بھائی او میرے انصاری بھائی یہ جس کو تو نے پکڑا ہے نا اس کو ذرا کس کے باندھنا اس کو ذرا کس کے باندھنا اس لیے کہ جب اس کو چھڑانے اس کی ماں آئے گی نا تو اس کی ماں بڑی مالدار ہے ہم کو فری میں بہت پیسے ملیں گے کون کہہ رہا ہے کیا مسا ابن عمیر کہہ رہے ہیں کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سگے بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں پکڑا جانے والا سگا بھائی اور پکڑنے والا انصاری بھائی تو انصاری بھائی سے کہہ رہے ہیں وہ انصاری وہ میرے انصاری بھائی جس کو پکڑا ہے نا اس کو ذرا کس کے باندھنا اس کی ماں بڑی مالدار ہے جب اس کو چھڑانے آئے گی نا ہم کو پیڈی میں بڑے پیسے ملیں گے کہ ہمارے بیچ میں کوئی چیز نہیں آ سکتی ہم نے قوم کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے برادری کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے ماں باپ کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے بھائی بہنوں کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے ایک کلمہ پڑا ہے وہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا حق سب سے اوپر مقدم ہوگا اس لیے آپ اگر میں دیکھیں کیا صحابہ یہاں کھڑے ہیں کس پر ہتھیار اٹھائے ہیں کہ اپنوں پر پڑھائیوں پر نہیں اپنوں پر حضور یہاں ہیں اور اب لڑ رہے ہیں کس سے سگے چچا سے لڑ رہے ہیں اللہ کے نام پر اب اللہ کے نبی یہاں ہیں اور سامنے داماد کھڑے ہیں داماد ابو بکر حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں ان کے ماموں سامنے کھڑے ہیں ابن عمر یہاں کھڑے ہیں سامنے ان کے بھائی کھڑے ہیں اب تو ابو بکر صدیق یہاں کھڑے ہیں اور سامنے ان کا بیٹا عبد الرحمان کھڑا ہے عبد الرحمان مسلمان ہو گئے کہنے لگے ابا جی بدر میں تم میری تلوار کے وار میں آ گئے تھے لیکن میں نے بات سمجھ کر چھوڑ دیا جھٹکے سے جواب دیا بغیر سوچے جواب دیا او میرے بیٹے اگر میرے چھٹکے میں تو آتا تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے ان نبی اولا من ایمان والو تم پر تمہارے نبی کا تقاضا سارے تقاضوں پر مقدم ہے وہ نبی ہم کو فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں لا کہ اپنے بھائیوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اللہ نے آپ کے علاقے کو سرسبز بنایا ہے علماء کا گھر بنایا ہے اور ماشاءاللہ دینداری والا بنایا ہے دنیا میں دیکھو لوگوں کے پاس دین نہیں ہے ہم سے سوال ہوگا اللہ نعمتوں کا سوال پوچھیں گے یہ دینداری اللہ کی نعمت ہے یہ علم اللہ کی نعمت ہے یہ مدرسے اللہ کی نعمت ہے یہ مشائق اللہ کی نعمت ہے یہ دین کی محنت اللہ کی نعمت ہے یہ اس کا حق کیا ہے کہ اس کا حق یہ ہے بھائی پیٹ بھرے ہوئے پر حق ہے کہ بھوکے کو کھلائے جس کے پاس پانی ہے پیاسے کو پلائے جس کے پاس دین ہے ان کے ذمے ہے کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبیلے والوں سے کہا کیا ہو گیا کہ لوگوں کو کون قبیلہ تھا اشاری قبیلہ کہ کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو دین نہیں سکھاتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ نہیں سکھاتے دین نہیں سکھاتے ہیں لوگوں کو دین نہیں سکھاتے ہیں ہمارے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہے جو لوگ ہمارے پاس سیکھنے آئیں گے ہم اپنے پاس بٹھا کر سکھائیں گے جو ہمارے پاس نہیں آئیں گے ان کے پاس ہم جا جا کر ان میں سچی طلب پیدا کریں گے طلب کے آساد آنے والا مجمع تھوڑا ہے بے طلبوں کا مجمع لاکھوں کروڑوں کا ہے ان کے تھوڑے میں ہاتھ ڈالنا ان کو اللہ کی پہچان کرانا اور اللہ کے دین کی پہچان کرانا اور اس کی بشارت سننا ہمارے نبی نے دعا فرمائی اے اللہ تو اس کی مدد کر جو میری دین کی مدد کرے اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو اس کی مدد کر جو میرے دین کی مدد کرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں دی ہے اور اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ایمان والو ایسے کیسے نہ رہو اللہ کے دین کے مددگار بنو یا دین الذین آمنو کونو انصار اللہ اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بنو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین کے مددگار بنو ہمارے نبی نے ہم کو ذمہ داری دی اور پھر دعا دی کئی لوگوں اللہ کے دین کے مددگار بنو ارے اللہ تو اس کی مدد کر جو میرے دین کی مدد کرے پھر انصاری صحابہ سے فرمایا کیا فرمایا کہ انصاری صحابہ تمہارا بدلہ تم حوضے کو سر پر مجھ سے لے لینا حوزے کوثر پر مجھ سے لے لینا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تمہیں تمہارا درجہ نہیں دیں گے تو تم کیا کرو گے انصاریوں نے کہا ہم تلوار نکالیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے تو کیا فرمایا ایسا نہ کر رہا حوضے کسر پر آ کر مجھ سے بدلا لے لینا ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا لا ہجرت اليوم فتح مکہ کے بعد ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا لیکن نصرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور انصاری ہم بن سکتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے مددگار بنانا ہے اپنی زندگی میں دین لانا ہے اور دین لیتے ہوئے اس دنیا میں پھرنا ہے تاکہ اللہ اس کلمے کو پوری دنیا میں زندہ کر دے اللہ کو اس سے اچھا کوئی عمل نہیں لگتا یہ اس سے اچھی بولی کوئی اللہ کے وہاں نہیں کہ جس میں اللہ کے گیت گائے جائیں اللہ کے بول بولے جائیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس سے اچھی کسی کی بات نہیں جو اللہ کی بڑائی بولے اور اللہ کی عظمت لوگوں میں بولے من آسان و قول دا الدعاء إلى الله وہاں صالحہ وقال لہا من المسلمین اپنی زندگی بنائے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنائے اس سے بڑی بات ہے ہی نہیں دنیا میں اللہ کی دھرتی پر اس سے بڑی بات نہیں ہے اس لیے میرے عزیز و بھائی دوستوں بزرگوں زندگی کو گزار نہیں رہنا ہے اس زندگی کو وصول کرنا ہے ہم روزانہ اپنی دنیا سے دور ہو رہے ہیں اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں یہ پانی کا پرکوٹا کب پھول جائے گا ہمیں نہیں پتا ہے گزشتہ سال آپ کا اجتماع ہوا تھا بہت ساروں نے ایسی باتیں سنی تھی انہوں نے نیتیں کی تھی ہم ہم یہ کام کریں گے وہ کرنے کے کرنے کے نیتوں پر چلے گئے وہ کرتے کرتے کرتے اس سے پہلے موت نے آ کر ان کو پکڑ لیا ان میں سے بہت سارے آج مٹی میں جا کر سو گئے ہمیں نہیں پتا ہم کب مر جائیں گے اللہ نے ابھی موقع دیا ہے اچھے اچھے فیصلے کرنے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم اجتماع پورا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اگر اللہ کے سامنے اپنی نیتوں کا اظہار کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہم اللہ کے دین کے مددگاروں میں ہو جائیں گے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والوں میں ہو جائیں گے اور کل قیامت کے دن ہم ان کا ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے گا حضرت حضرت عائشہ رحمۃ اللہ کی بات پڑھی وہ فرماتے تھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مغفرت تو ہو ہی جائے گی لیکن یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ تمنا یہ ہے کہ حضور کی جماعت کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو جائے ورنہ مغفرت تو ہو ہی جائے گی اللہ نے اسباب مغفرت بہت پیدا کیے ہیں تمنا یہ ہے کہ حضور کی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم من خدا نہ ہو من من محمد اللہ نے موقع ہم کو دیا ہے کچھ اگلے لوگوں کو موقع ملا وہ کر کے چلے گئے کچھ آج ہم کو موقع ملا ہے کرنے کا ٹالنا نہیں ہے کتابوں میں آتا ہے شیطان انسانوں سے ٹلواتا ہے ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں بعد میں اور ٹلتے ٹلتے اس کو موت تک نہیں کرنے دیتا اب تصریف ہو میں نا ٹالنا اللہ شیطان کی طرف سے ہے اکثر وہ آلو نہ تصریف ٹالنے والے اکثر جہنم میں جائیں گے وہ عمل ہی نہیں کر پائیں گے ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں بعد میں ان کا کوئی عمل ہی نہیں ہو پائے گا اس لیے نیت کرو کہ اس زندگی کو خود سیکھیں گے اور پوری انسانیت میں یہ دن دن زندہ ہو جائے اس کے لیے انشاءاللہ اس اجتماع سے چار چار مہینے اللہ کے راستے میں ہم جائیں گے بھائی سب تیار ہو اس کے لیے ارے بھائی سب تیار ہو بھائی کون کون تیار ہے اور اور اور اور اور اور بھائی کون کون ذرا کھڑے بھی ہو جاؤ آپ سارے کے سارے جو جو تیار ہے سارے کھڑے ہو جاؤ اس اجتماع سے ہم ان شاء اللہ چار چار مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں گے کرو ہمت ہے واہ واہ واہ واہ واہ واہ دیکھو کون کون خوش قسمت ہے واہ واہ واہ واہ ماشاء اللہ جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ اللہ پر اعتماد کر کے double dot com the revival of